نحمد ونسلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد نبا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي قابل صد احترام برادران اسلام آج کی اس محفل میں آج کی اس مجلس میں ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ یوں ہے کہ ہم قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ کیسے کریں اب بھی سنتے جائیں زیادہ تر اللہ رب العزت کے فضل سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ آج کی اس نشست میں آپ یہ مناظرہ پڑھ لیں اور کوئی بڑے سے بڑا جگادری اور پاٹے خان قسم کا قادیانی اگر آپ کے سامنے دس منٹ ٹھہر جائے تو آپ اس سٹیج پر میرے کان پکڑوا دیں یہ قادیانی رحزن ہماری گلیوں میں محلوں میں سڑکوں میں بستیوں میں گاؤں میں قصبات میں شہروں میں ان کے مبلگین برساتی مینڈکوں کی طرح باغتے پھرتے رہتے ہیں اور کیونکہ ہمارے لوگ اس فتنے سے آشنا نہیں یہ فتنہ کیا ہے اس کو کیوں پیدا کیا گیا اس کے اسباب کیا ہیں اس کے محرکات کیا ہیں کیا وجوہات تھی کہ مرزا قادیانی کو نبی کیوں نبی بنایا گیا اور ان سے مارکیٹ میں لا کے چلایا گیا تو قادیانی ٹرینڈ ہوتا ہے وہ ہمارے لوگوں کو ہمارے دوستوں کو زج کرتا ہے تو ہم نے بڑے سے بڑے علماء سے لے کر ایک سبزی بیچنے والا ایک دودھ دہی کی دکان کرنے والا ایک تانگابان ایک کوچوان ایک رکشا ڈرائیور ایک دفتر کا ملازم ایک ریلوے کا کلی ان سب کے لیے ایک مناظرہ ترتیب دیا ہے اور ہمارے بچوں نے اسکول کے بچوں تک نے بڑے بڑے ان کے مناظرین کو پکڑ کر ایسی پٹخڑیاں دی ہیں کہ صرف دو چار منٹ میں فیصلہ ہو گیا ہوا یوں کہ میرے ایک دوست انکم ٹیکس میں ہیں انہوں نے مجھے فون کیا کہ یہاں پر ایک قادیانی مبلغ ہے اس نے بڑا ادم بچایا ہوا ہے بڑا شور بچایا ہوا ہے وہ ہمیں تنگ کرتا ہے یہاں پہ کہ بلاؤ اگر کوئی ہے میرے مقابلے میں اس سے گفتگو کرے میرے ساتھ مناظرہ کرے کہتے ہم کئی لوگوں کو لے کے آئے ہیں لیکن وہ سب کو زلیل کر کے بھگا دیتا بڑا تیز ترار ہے بڑا گفتگو تراز ہے تو ہم اس سے بڑے تنگ ہیں کہ یہ عام علماء کو بھی بلایا ہے لیکن بات نہیں بنتی تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میں اسے یہاں کے سات آٹھ دس ساتھیوں کے ساتھ اسے آپ کے گھر بھیج رہا ہوں میں نے اس سے کہا یار میں نے آج تک کسی قادیانی کو اپنے گھر میں گھسنے نہیں دیا یہ بہت بڑی نحوست ہوتی ہے بہت بڑی لانت ہوتی ہے اور کوئی آدمی بھی آدمی بھی نحوست اور لانت کو اپنے گھر میں گھسنے نہیں دیتا کہنے لگا اب تو میں نے بھیج دیا اب تو عزت کا مسئلہ ہے اگر اب میں اسے انکار کروں گا تو یہ کہے گا چور مچائے گا کہ یہ بھاگ گئے میں نے کہا ٹھیک ہے اگر ایسا مسئلہ ہے تو آنے دو ٹھیک دس منٹ بعد میرے گھر کے دروازے پہ ڈل ہوئی میں باہر گیا تو آٹھ نو نوجوان تھے ان کے درمیان اسی دفتر کا وہ قادیانی مناظر تھا مزدور مجبوراً مجبورن میں نے اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھا لیا ایک صوفے میں میں بیٹھ گیا میرے ارد گرد وہ مسلمان بیٹھ گئے جن میں فیصلہ کرنا تھا اور سامنے کونے میں میں نے اس کو بٹھا لیا جب بیٹھ گئے تو مجھے کہتا ہے کہ آپ شروع کریں گے یا میں شروع کروں میں نے کہا یہ کتا کام تم نے ہی شروع کیا ہے اس لیے تم ہی شروع کرو اب اس نے اب دیکھیے دشمن کا انداز کیسا خطرناک ہے کسی نے کہا نا کہ لٹیروں نے جنگل میں شمع جلا دی مسافر یہ سمجھا کہ منزل یہی ہے وہ ایک دبا ہے علم آگہی کے نام پر تیرگی پھیلا رہے ہیں روشنی کے نام پر اب اس نے بولنا شروع کیا آپ یقین فرمائیے کہ پندرہ منٹ تک وہ قرآن آیات پڑھتا رہا اور اس سے وہ اجرائے نبوت اور مرزے کی نبوت ثابت کرتا رہا اس کے بعد پندرہ منٹ تک عربی کانٹیسٹ کے ساتھ وہ ہادی رسول پڑھتا رہا اور اس سے وہ مرزے کی نبوت اجراہ نبوت اور مرزے کا مسیح مود ہونا مردود کا ثابت کرتا رہا پھر اس نے فکہ آئمہ بزرگان دین سلف صالحین کی عبارتیں پیش کرنا شروع کی و بریف کے ساتھ اور پینتالیس منٹ تک میرے دوست تو اس نے ایک سما باندھ دیا ایک سہر تاری کر دیا اس ماحول کے اوپر سکتا تاری کر دیا دوستوں پر اس اعتماد کے ساتھ اور اس مضبوط شوٹنگ کے ساتھ اس نے گفتگو کی اور اس کے بعد کہنے لگا جی میں نے اپنی بات کہہ لی اب آپ فرمائیے الحمدللہ مجھے اس کا توڑ آتا تھا اس کی باتوں کا تانا بانا بکھیرنا آتا تھا لیکن میں نے سوچا کہ اگر اس کا جواب اسی علمی شکل میں میں اس کو دوں تو یہ آٹھ نو نوجوان جو آئے ہیں فیصلہ انہوں نے کرنا ہے تو یہ تو فیصلہ نہیں کر پائیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اس کے علمی لیول کے مطابق اس کے ساتھ بات کرو تو میرے دل میں آیا کہ ویسے بھی اس کو ذلیل کرنا چاہیے اس کو رسوا کرنا چاہیے اور اس کی یہاں پہ مرمت کرنی چاہیے اس کی مذمت کرنی چاہیے اور اس کو اس کو مٹی کے اندر گسیٹنا چاہیے جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی تو میں اٹھا اٹھ کے میں اس کے پاس گیا اس کے پاس جا کے میں نے اس کے پاؤں کی طرف بڑے غور کے ساتھ میں نے دونوں طرف دیکھا بڑے غور کے ساتھ کہنے لگا جی کیا بات ہے میں نے کہا تو برزئی نہیں ہے چوڑا ہے ہندو ہے سکھ ہے پارسی ہے بدھش ہے یا کوئی ایسی طرح کی اور کوئی آئٹم ہے تو تو ہی نہیں ہے آگے سے وہ کہتا الحمدللہ الحمد للہ میں احمدی ہوں پکا میں کہ نہیں تو چوڑا ہے تو مردہ نہیں ہے کہنا کیسے میرے پاس کتاب تھی سیرت المیدی مردے کے بیٹے نے لکھی ہے مرزا بشیر احمد نے اور مرزے نے کہا میرا یہ بیٹا جو یہ کمر الانبیاء ہے اس کی کتاب ہے سیرت المیدی وہ میں نے نکالی میں نے کہا یہ دیکھ اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت مسیح مود اکثر دایاں پاؤں بائیں میں ڈالتے تھے اور بایاں پاؤں دائیں میں ڈالتے تھے تو نے الو کے پٹھے دایاں پاؤں دائیں میں ڈالا ہوا بایاں بائیں میں ڈالا ہوا چل جوتے سیدھے کر فٹافٹ بحث شروع کرے تو اس کی سنت پہ نہیں چلتا اس کا کوئی کام اس کی کوئی بات نہیں مانتا ہمیں منوانے آیا کہ وہ نبی ہے چل جوتے سیدھے کر جلدی نہیں کر فٹافٹ دیر نہیں کرنا یہ دیکھا والا تیرے سامنے آیا اس کا رنگ اڑ گیا بات اس کی ساری بحث پہ ختم ہو کے جوتوں پہ آ گئی اس کے جو ساتھی آئے تھے وہ کہہ کہ جتیا بدلوئے جتیاں بدل فٹافٹ وہ جتیاں نے بدلے مصیبت پی گئی جی۔ وہ نال وہ منہ کہنے لگے چلو تین شرم آتی ہے نا کہ اسی بدل دینے ہیں دس منٹ تک اس بات پہ شور کو گوگا ہوتا رہا ہم اسے کہتے جوتے بدلو جوتے نہ بدلے میں نے چھوڑ دے اس کو میں نے کہا میں نے پہلے کہا تھا تو مرضی ہی نہیں ہے میں نے پھر اس کی طرف غور سے دیکھا میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ مرزا قادیانی سر کو تیل کیسے لگاتا تھا کہتا جی مجھے نہیں پتا کہ میں کہ ایسے چھنکنا لینا ہے مجھے نہیں پتا میں نے اپنے بیٹے کو آواز دی میں نے کہا بیٹا ہم جا ذرا تیل والی شیشی لے کے آ وہ لے کے آ گیا میں نے کہا یہ دیکھ کے لکھا روایت کیا اما جان نے حضرت مسیح بس یہ اللہ علیہ اللہ جب سر کو تیل لگانے لگتے تو چیچی پکڑ کے ہتھیلی کے اوپر تیل ڈالتے اور اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں کو ہاتھوں کو یوں ملتے تیل جب دونوں ہاتھوں کو لگ جاتا تو سر کے اوپر اچھی طرح مل لیتے اور جو تیل ہاتھوں کے ساتھ لگا رہتا اس کو کمیز کے ساتھ یوں صاف کر لیتے جس سے قیمتی کپڑوں پر قیمتی کوٹوں پر بڑے بڑے دبے پڑ جاتے میں کہ تیل لاؤ اب وہ تیل نہ لگائے رنگ اس کا فک ہو گیا زرد ہو گیا اس کی آنکھوں کے اندر ویلی اتر آئی ماتھے پہ پسینہ آ گیا آپ یقین کریں کہ مجھے یہ خطرہ پیدا ہوا کہ یہ سور کا بچہ یہاں پہ کہیں مر نہ جائے یہ مناظرہ ہو رہا ہے اب تیل کی جی سامنے پڑی ہے لا تیل ہو تیل نہیں لگا رہا آپ کی انفارمیشن کے لیے بتاتا جاؤں کہ جب مرزا قادیانی نے سن انیس سو ایک یا دو کی بات ہے حضرت پیر بحر شاہ رحمت اللہ علیہ کو جب دعوت اپنے مذاکرے کے لیے موبائل کے لیے دعوت دی اور کہا کہ لاہور کی بادشاہی مسجد جو ہے وہ مناظرے کا میدان ہوگا آپ بھی پہنچ جائیں میں بھی پہنچ جاتا ہوں حضرت پیر بحر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں ہندوستان سے تقریباً دس ہزار سے بڑے بڑے علماء مشائف پیران ان کی قیادت میں اکٹھے ہو کے آئے اور لاکھوں انسان اس کے علاوہ ساتھ تھے پیر صاحب آ کے بیٹھ گئے ڈیرا لگ گیا تمام مقاط میں فکر کے لوگوں نے ان کو اپنا کائے تسلیم کیا پہنچ گئے انتظار کرتے رہے مرزا کازی ابھی نہیں آیا آخر مرزا قادیانی کا تار آیا اس میں اس نے کیا لکھا پیر صاحب میں نے آنا تھا لیکن میں اس لیے نہیں آ رہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے ساتھ سرحدی علاقوں سے بہت سے پٹھان آ رہے ہیں یہ پٹھانوں سے تو شروع سے کرتا دوسرا نقطہ آپ کو بتاؤں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھ پر انگریزی میں بھی وہی آتی ہے اردو میں بھی وہی آتی ہے سنسکرت میں بھی وہی آئی ہے ہندی میں بھی وہی آئی ہے پنجابی میں بھی وہی آئی ہے عبرانی زبان میں بھی وہی آئی ہے اور مجھے اس اس زبان میں وہی آتی ہے جو مجھے زبان ہی نہیں آتی کہتا انگلش میں مجھے وہی آئی اللہ نے کہا I love you I am with you I shall help you God is coming with his armies to kill your enemies یہ وہی آ رہی ہے دی آر سنگھ ضلع پشاور میں یہ وہی آ رہی پنجابی میں وہی آئی پٹی پٹی گئی بلہ بلہ سدھا ہو یار بلہ یہ پنجابی کی وہی ہے اور کہتا قسم قسم قسم یہ وہ وہی ہے جو مجھے سمجھ نہیں آئی پریس نمبر پلاٹوس یعنی پلاٹوس یہ بھی وہی ہے حریف وسیع کرنسی نوٹ دو حسرے تین اکے یہ سب کچھ مردیوں کو مبارک ہو ہر زبان میں وہی آئی ہے لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی ثابت کر دے مرزے کو پشتوں میں کوئی وہی نہیں آئی ہے پشتوں میں کوئی وہی نہیں آئی ہے اس کو اب تیل وہاں پڑا ہوا نہ تیل وہ تیل نہیں لگا رہا میں کہ تینوں میں صحیح کیا سی نا تو ہے تو مردہ نہیں اگر تم ہی ہوئے تو مرزے کی گل ضرور بنے گا اب پڑا بھائی لا تیل میں نہیں لگانا اچھا میں نے چھوڑ دے دفاع کرو لال اس کو اچھا میں نے کہا یہ بتاؤ مرزا قادیانی کمیز کے بٹن کیسے بند کرتا تھا کہنے لگا مجھے نہیں پتا کہ درخت مجھ تیرے جمن بغیر تھا جی تبلیغ کرنا پہننا تین این گل کا نہیں پتا سیرت المیدی میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح مؤد اللہ علیہ نیچے والا بٹن اوپر والے کاج میں اور اوپر والا بٹن نیچے والے کا حوالے کا میں ذمہ دار کسی پر سے پوچھ اس طرح بٹن لگا دیں پھر کسی کے پاس نہیں کیا بات کر رہا تھا جی ہاں بٹن اس طرح لگائے آگے لکھا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ نیچے صدری پہنی ہوتی صدری کے اوپر باسکٹ باسکٹ کے اوپر حضرت کوٹ پہنتے اور اکثر ایسا ہوتا کہ کوٹ کا بٹن باسکٹ کے کاج میں اور باسکٹ کا بٹن کوٹ کے کاج میں در دونوں تیرے میرے کا کوڑیا اور دوستوں میں اسی لیے کہا کرتا ہوں اللہ کی قسم مرزے کو نبی ماننا صرف ایمان کی توہین نہیں مرزے کو نبی ماننا عقل کی بھی توہین ہے کوئی سلیم التبا اور کوئی سلیم القل آدمی کوئی فہیم اور زکا آدمی مرزے کا کو نبی نہیں مان سکتا بیٹھ گیا میں چل بٹر لاوا سر کہ جی میں نہیں لاؤنے میں کہ تو ہمیں کیوں کہہ رہا ہے اس پر نبی مانے تو اس کی ایک بات خود نہیں مانتا ہمیں کیوں کہہ رہا ہے اس پر نبی مانے دا بٹن دا پٹھا میں نے یہ چڑھائی ہونی چاہیے آپ کی کھڑا ہوا میں اس کے پاس گیا اس کی میں نے اس کو چیک کیا میں کہا تھوڑا سا چل وہ چلا میں نے کہا کہوبردہ ہی نہیں ہے اب میں نے اس کو کہنے لگا جی جی نے چوڑا نہ کہنا میں کہ میں تینوں مجبورن چوڑا کہہ رہے ہیں ورنہ تھی چوڑے نہ بھی بدتر ہو یاد رکھیں چوڑے جو ہیں عیسائیوں کے نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر ہم انہیں نبی نہ مانیں عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی نبوت پر ایمان نہ لائیں تو ہم کافر ہو جاتے ٹھیک ہے عیسائیوں کا جو عیسائیوں کے نبی سچے ہیں عیسائی خود جوتے ہیں مرضیوں کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ خود بھی جوتے ہیں ان کا نبی بھی جوتا ہے میں نے کہا میں تو جب تمہیں مجبور جوڑا کہہ رہے ہیں چل درا میں کہا چل کے دکھاؤ وہ دو تین قدم چلا میں نے کہا میں تمہیں کیا تم مرزائی نے چوڑا پھر بکتے کہ جی، ہن کی ہوا میں کہا یہ دیکھ لکھا ہے بچے کہتے ہیں حضرت مود ات اللہ علیہ گھر کی ساری چابیاں اکٹھی کر کے ازار بند کے ساتھ باندھ لیتے تھے تو جدو دوروں باہروں آدھے سن نا باہر کتنے گیا کنجر تو جدو باہروں سی تو چھن چھن کی آواز آتی سی چھن چھنکا چھن چھنکا چھن چھنکا تو سانو پتا لگ جاتا کہ ابا کنجر آ گیا تابیاں بھی نہیں بنیا اور تو میں تو ہر کام تو الٹ کرنا بیٹھ گیا دوبارہ بیٹھا دوبارہ میں کھڑا اب یہ مناظرہ ہو رہا ہے اور مجھے بتاؤ کو پکڑنا مردئی کو مشکل ہے وہ کو قرآن و حدیث کا زور لگانا پڑتا ہے اس میں پھر کھڑا ہوا میں نے کہا ایزٹ اگے دفاؤ دفاع آیا میں جس سوفے پہ بیٹھا تھی میں سوفا چیک کیا کہ جی ہوں کی ہنیا میں کیا میں یہ چیک کیا کہ تو میرے سوفے اتنے پیشاب تو نہیں کر دیتا لگا جی وہ کیوں میں ایڈا بدمیز نہیں گا بات رکھے ان شاء اللہ یہ ساری زندگی کی یہ گفتگو آپ کے کام آئے گی یہ ساری زندگی کا حاصل مطالعہ ہے ہمارا اس کو آگے پھیلائیں آپ یقین کریں میں سیال کوٹ میں میں نے یہ مناظرہ پڑھایا اگلے دن ایک مردئی سڑک پہ جا رہا تھا اسکول کے آٹھ دس بچوں نے اتنے اتنے اس کو پکڑ لیا ٹانگوں کے ساتھ چمٹ گئے پھر جوتے سیدھے کر دائیں بائیں میں ڈال بائیں دائیں میں ڈال پکڑا ہوا لوگ آگے کٹھے ہوئے کیا ہوا اس نے کہا جی دیکھو مردے کو نبی مانتا مردا جوتے اس طرح پہنتا تھا جو اس کی بات نہیں ماننا لوگوں نے کہا کھوتے لیا بچیا جوتے سیدھے کر اس نے محلے میں کرائے میں تھا مکان چھوڑ کے بھاگ گیا ایک گاؤں میں میں نے پڑھایا وہاں کے بچوں نے پکڑ لیا بردیش کو کے بٹر اس طرح لگا جس طرح مرزا لگاتا تھا اس نے راستہ چھوڑ دیا کہنے لگا جی میں اتنا بدتمیز تو نہیں ہوں میں نے کہا یہ میں نے کام اس لیے کیا اس پوچھا ہے کہ مرزا کا دیا نہیں کہتا ہے کہ مجھے ایک دن میں سو دفعہ پیشاب آتا ہے گنز بک کو ورلڈ ریکارڈ کا کیس تھا یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس زمانے میں اٹیچ بات تو ہوتے نہیں تھے کوٹھے پہ لیٹرینیں ہوتی تھی سو دن سو بری دن کے موتر مارتا سی مسلمان گیلانی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ دیہڑی سو بری موت سی میں مار دہڑی چو مری موت سی میں مارتا کمیٹی کا نلکا سیرے کو ہار دری سرکار میں کہ مردئی کیا میں گیا مردے نے میں کہ مسانے سے پیشاب والی موٹر لوائی سی دن میں سو دفعہ پیشاب آتا اس کو اب آپ اندازہ کریں اوپر ہے کوئی لٹرین ہے سے وہ نیچے سے پیشاب کرنے کے لیے جاتا ہے تو کوئی ڈیڑھ منٹ لگتا ہوگا ایک ڈیڑھ منٹ لگا لوں اوپر جانے میں ڈیڑھ منٹ نیچے لانے میں تو وہاں پہ جو دار دور بھی مارتا ہوگا جو منٹ ڈیڑھ منٹ اس کا لگا لے تقریباً پانچ منٹ فی موتر بنتا ہے فائیو منٹس پر موتر یہ بنتا ہے اب ہم بھی کھپتی آدمی میں کیلکولیٹر لے کے بیٹھ گیا تو وہ پانچ سو منٹ بن گئے یہ میں بول رہا ہوں تقریباً کچھ ساڑھے آٹھ یا نو گھنٹے بنتے ہیں جو آج سے نو گھنٹے پیشاب کرتا ہو وہ دنیا کے باقی کام کیسے کرے گا کہ میں کیا اس کا سکور تو سو تھا سینچری مارتا تھا پیشاب کی وہ اپنا سکور کیا ہے مین معاف کر دو مینو معاف کر دو میں مڑ کے کدی نہیں گل کرا گا کہ نہیں کے بچے تجھے چھوڑنا نہیں آج آج مناظرہ ہوگا بیٹھا ہوا یوں کر کے کہاں پر چل میں کہا چھوڑ ساری باتیں مجھے یہ بتا کہ مردا قادیانی کھانا کیسے روٹی کیسے کھاتا تھا کہتے جی مینو نہیں پتا کہ در فٹے منہ لکھ لانت چلے تھے تینوں پتہ ہی نہیں روٹی کی میں کھاتا میں نے بیٹے کو آواز دی کہ لگا جی کی منگا لگے ہوں میں کہ تیل آ گیا ہو تین کچھ نہیں منگا سیرت المیدی میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح یہ ملا نت اللہ جب کھانا شروع کرتے توجہ رکھیے گا اس بات پہ تو پہلے سوکھا لکما توڑ کر منہ میں ڈالتے اور اس کے بعد جس پلیٹ میں شوربہ ہوتا اس میں شہادت کی انگلی ڈبو دیتے اور سوکھا لکوا پہلے منہ میں ہوتا تھا شہادت کی انگلی اس میں ڈبو کر یوں کرتے سدکے ہو کاڑیا کھوتی دیا بچیا شہادت کی چگلی شوربے میں ڈبو کر یوں کرتے میں نے بیٹے کو آواز دی اتفاق کی بات اس کے وقت گھر میں شوربا پکا ہوا تھا میں نے بیٹے سے کہا ایک روٹی اور شوربا لیا بیٹا جلدی سے ذرا مہمان آیا ایک اس کو کھانا کھلانا آج شوربا آ گیا روٹی آ گئی اب سامنے پڑی ہے اس کے سارے ساتھی کہہ رہے چل کھا اب وہ کھا نہیں رہا اور میں نے کہا جوتے یہی تمہاری پہچان ہے ہمیں بتا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سن خدا کی قسم ہم سے بڑی ہی خوشی کے ساتھ ادا کریں گے وہ مردود تو اس کی کوئی بات بھی نہیں مانتا چل میں نے کھا روٹی کھا اب روٹی نہیں کھا رہا اچھا لڑکوں میں سے ایک کیا کہتا ہے کہتا چل یار یہ تو تیری مرضی روٹی کھا یا نہ کھا لیکن ایک مرتبہ نا وہ کر کے دکھا دیا وہ کر کے دکھا دیا روٹی پڑی ہوئی ہے مینو معاف کر دو مینو معاف کر دیو میں کیا نہیں تینوں معاف نہیں کرنا میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کبھی کسی کا مفول رہا وہ سارے سمجھ گئے کن سمجھ گئے ماشاء اللہ بڑے بازو گئے ہیں آپ بھی نقطہ ور ہیں شیطان بڑے بڑے لوگوں کے پاس آیا انہیں بہکانے کی کوشش کی ہے کہیں کام کیا ہوا کہیں ناکام ہوا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس شیطان آیا آپ ایک ریگستان میں عبادت اور ریاضت میں مصروف تھے آپ دے فرماتے ہیں کہ میں نے یک دیکھا کہ آسمان نور سے بھر گیا اور اس میں ایک نورانی تخت تیرتا ہوا آیا اور اس پر ایک بڑی وجی شکل کا کوئی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے بڑا خوبصورت ہے اس نے مجھے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی میں تیرا رب ہوں اور میں تجھ سے اتنا راضی ہوں تیری عبادت و ریاضت سے کہ آج کے بعد تمہیں نماز معاف ہے وہ اللہ والے تھے سلوک کی منزلیں طے کی تھیں قرآن و سنت کا علم ان کے سینے کے اندر تھا پروردگار کی رحمتیں ان کے ساتھ تھیں انہوں نے سوچا کہتے میں نے فوراً سوچا کہ نماز کو نبی علیہ سلاط وسلام کو معاف نہیں تھی میں کہاں سے آ گیا کہ مجھے معاف ہو جائے کہنے لگے میں نے فوراً سمجھا یہ شیطان اور میں نے کہا باللہ میں الشیطان الرجیم یک وہ سارا نور ختم ہو گیا اور پورے آسمان پہ اندھیرا چھا گیا گٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا اور مجھے غاب آواز آئی اس کے بعد کیا شیخ عبد القادر جیلانی تجھے تیرے علم نے بچا لیا آپ کہتے ہیں میں نے بدی جواب دیا نہیں میرے رب کے فضل نے مجھے بچا لیا فرمایا کرتے تھے کہ اس کا جو دوسرا سوال تھا وہ پہلے سے زیادہ خطرناک تھا اسی طرح بڑے بڑوں کے پاس کیا جوتے کھا کے واپس آیا وہ مرزے کے پاس بھی آ گیا یہ بات مرزے نے خود لکھی ہے مرزے کے پاس آیا کیا مرزے میں تیرا رب ہوں اس نے کہا نمستے انہوں نے کہا توتی چکو کام فٹ کر دیا اس نے یہ مرزے نے خود لکھا ہے کہ رب میرے پاس آیا نعوذ باللہ اور اللہ نے رجولیت کا اظہار کیا جس سے میں حاملہ ہو گیا اور دس مہینے کے بعد وضع حمل ہوا دس مہینے کے بعد وضع حمل ہوا اور پیدا کیا ہوا میں میں سے میں پیدا ہو گیا میں میں سے میں پیدا ہوا یہ دنیا کی واحد شخصیت ہے جو میں ولد میں ہے یہ الو کا پٹھا پوری کائنات میں ایسا فرد ہے جو اپنا باپ خود ہے جس نے اپنے ساتھ خود مباشرت کی اور آپ خود ہی پیدا ہو گیا اب کہتا دس مہینے کے بعد مزہ حمل ہوا میرے دوست کو یہاں پہ رک کے ایک منٹ سوچیے اس کا حمل دس مہینے کا ہوا دس مہینے بعد کون پیدا ہوتا ہے ان کی بار میں کوئی آدمی جانور پیدا ہوتا ہے یہ خاص چیز ہے دس مہینے کے بعد کھوتی بچہ جنم دیتی ہے کھوتی یہ مردیا بھی کھوتی سوئی سی دس مہینے کا عمل کھوتی کا ہوتا ہے یہ ان کی کھوتی تھی جس نے بچہ جنم دیا دس مہینے بعد میں پیدا ہوا اور مرزے نے میں حیران رہ گیا ایک کتاب پہ جگہ اس کی ایک کتاب میں پڑھ کر مرزا کہتا ہے میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا معاملہ ہوا کہ مجھے مکد کے راستے چالیس دن تک خون آتا رہا بھائی شیطان جیسا بھی ہے جہاں بھی ہے ہے تو بڑا طاقتور نا اور مولانا عبد الشکور دین پوری فرمایا کرتے تھے مردے میں تجھے سلیوٹ کرتا ہوں کہ تو شیطان کو برداشت کر گیا تجھے داد دیتے ہیں کہ تو شیطان دا ٹھوکا ٹھکوا کے بھی بچ گیا چالیس دن تک خون آتا رہا بندہ پوچھے کہ خون ہی آنا تھا اور تجھے روس را کا شربت آنا تھا پیڑے کموں دے پیڑے انجام تو میں نے اس سے پوچھا تو کیا پروگرام ہے مقبول ہونے کا میں معاف کر دو معاف کر میں دوبارہ کدی تبلیغ نہیں کرا گا میں معاف کر دو ان وجہ معاف نہیں کرنا مرزا قادیانی کے اولین مکتب کے ساتھی مولانا محمد حسین بٹالوی یہ غیر مقلدوں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی اور میں اکٹھے پڑا کرتے تھے بچپن کا زمانہ تھا وہ بھی قادیان کے رہنے بٹالے کے رہنے والے تھے مرزے بھی کی تحصیل بٹالے تھی تو کہتے ہیں کہ ایک رات کو میں اور مرزا قادیانی دفاع حاجت کے لیے گئے اور رات بھی کہتے ہیں برسات کی تھی تو اس برسات کی رات میں جگنو بہت ہوتے ہیں برسات کی راتوں میں تو مرزا قادیانی نے رفع حاجت کے دوران وہاں سے ایک جگنو پکڑ لیا اب مٹھی میں اس کو بند کر لیا اب دیکھیں بچپن سے کتنا حرامی ہے یہ مٹھی میں اس کو بند کر لیا تو اس کی جو پش تھی وہ اس طرف رکھ لی منہ اس کو آگے دبا لیا تو کہتا ہے محمد سین ہم لوگوں کو بیوقوف بنا کے بڑا پیسہ کما سکتے ہیں اس نے کہا کیسے کہ ایسے کہ میں کہوں گا لوگوں دیکھو میری مٹھی میں سے روشنی نکلتی ہے تو یہ میرا ایک بہت بڑا شوق نہ ہوگا اس سے ہم بڑے پیسے کما سکتے ہیں وہ کہتے ہیں میں حیران یہ حرام زیادہ بچپن میں اتنا تیز تھا اب رات کو مدرسے کے باقی بھی ساتھی ایک آیا رفا حاجت کرا کے دوسرا دار لے گیا تیسرے کو پھر رفا حاجت ہے وہ بھی لے گیا اور یہ بھی اتنا بیچارہ سیدھا سادہ تھا یہ ہر ایک کے ساتھ چلا جاتا تھا یعنی بچپن میں ہی اس کے ساتھیوں نے اس کو موٹر وے بنا دیا تھا ورنہ کیا تک بنتا ہے کہ آدھی رات کو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آدھی رات کو برسات کی ڈھندیری رات ہے اس میں رفع حاجت کی لائن لگی ہوئی ہے اور ہر بندہ اس کو ساتھ دے کے جا رہا ہے ایک کو یہ فارغ کرا کے لا رہا ہے دوسرا اس کو ساتھ دے کے جا رہا ہے بچپن میں ہی انہوں نے اس کو موٹر وے بنا لیا تھا اور یہ بڑی ٹھیک ٹھاک موٹر وے تھی مرزا قادیانی کی جب مولانا محمد حسین بٹالوی سے لڑائی ہوگی بعد میں جب دعوی نبوت کیا تو کہتا ہے اب نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتی ہے معلوم آپ کو نبی کا خواب وہی ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو کہا گیا تھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو سفر کر یہ وہی تھی مرزا کہتا ہے میں نے خواب دیکھا کہ مولوی محمد حسین بٹالوی بڑا موٹا مولوی وہ الف ننگا ہے واہ مبارک ہو بھی اس زیارت دے تینوں اس کو میں نے الف ننگا دیکھا موٹا باوا الف بندہ دیکھا وہ بھاگ کے میری طرف آیا اور آ کے اس نے مجھے دبوچ لیا اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی بیٹا آنکھ تو اس کے بعد تیری کھلنی تھی ایک مولوی تو ننگا تیسرا تین جفا پا لیا انہیں آ کے حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مرزا کا یہ بھی میں نے اس سے سوال کیا میں اس کی طرف آتا ہوں میں میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تو پیدا کیسے ہوا تھا کہ جس طرح عام لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ کہا نہیں عام لوگوں کی طرح تم پیدا نہیں ہوتے اپنی پیدائش کا پوری رننگ کمنٹری دے تو کس طرح پیدا ہوا کہنے لگا مجھے نہیں پتا چل میں نے کہا یہ بتا مرزا کیسے پیدا ہوا تھا دلو جی وہ بھی ایسے ہی پیدا ہوا نہیں میں نے کہا ایسے کوشش کرو کہ جس طرح مرزا پیدا ہوا ہر مرض اسی طرح پیدا ہو مرزے نے اپنی پیدائش خود لکھی ہے آپ کسی ہیرا منڈی کے کنجر سے کہیں کہ ذرا بتاؤ تم کیسے پیدا ہوئے تھے وہ آپ کو گولی مار دے گا وہ اپنی ماں کی عزت پہ کر ہی آنے دے گا وہ گندا گندا کنجر پن کرتا ہے لیکن ماں کو نہیں بیچتا ماں کی عزت عصمت پر سودے بازی نہیں کرتا اس کے اندر بھی اتنی غیرت ہوتی ہے یہ اتنا کنجر تھا بلکہ پٹکنجر تھا اتنا زلیل تھا اتنا ملوم تھا اتنا لائن تھا کہ اسے اپنی ماں کی بھی عزت کا خیال نہیں مرزا قادیانی نے اپنی پیدائش خود لکھی کہتا ہے جب میں پیدا ہوا جب میں پیدا ہوا تو میں اکیلا پیدا نہیں ہوا میرے ساتھ جڑواں میرے ساتھ جڑواں یعنی میری ایک بہن پیدا ہوئی جس کا نام جنت بی بی تھا پہلے وہ نکلی اب یہ رننگ کمنٹری دے رہا جس طرح کرکٹ کا میچ ہوتا ہے نا وہ کہتا انہوں نے بال کرایا انہوں نے بال پھینکا انہوں نے چھکا لگایا بال باؤنڈری سے باہر نکل گیا رن کہتا پہلے وہ نکلی پھر میں نکلا تیرے آن تے کھڑا کے بڑے ہون گے مزے تے مائیا ہونا ہون گے پھر میں نکلا بندہ پوچھے نکل کہاں سے رہے ہو پہلے وہ نکلی پھر میں نکلا اور میرا سر اس کی ٹانگوں میں پھنسا ہوا تھا من لگیا انہیں پہن دیا ٹنگا جسے پھنساتا اس نے بہن کی ٹانگوں میں سر بنسا دیا اور اڑ گیا وہاں پہ ماں کے اندر انگوٹھے بھنسا کے لے بے بے میں نہیں ہوں جمنا بہن کی ٹانگوں میں سر لپیٹ لیا کہ ماں کو جتنی تکلیف دے سکتا ہوں دے دوں پیدا ہوتے وقت ماں کو تکلیف پیدا ہونے کے بعد مسلمانوں کو تکلیف اور لیٹرین میں مارنے کے لیے فرشتوں کو تکلیف یہ تکلیف ہی تکلیف تھا میں نے کہا یہ بتاؤ الو کے پٹھے سور کے بچے جہاں بیٹھا ہوا جس طرح سردی میں ٹھٹرا ہوا چوہا بیٹھا ہوتا ہے ادھر بڑی بکواس کرتا ہے اچھا یہ بتا کبھی سینما دیکھنے گیا تو فلم شلم دیکھتے ہو کہتا جی وہ تو آوارہ اور لچر لوگ دیکھتے ہیں وہ تھک تو نہیں گیا یار وہ آپ کی طرف سے جواب جو نہیں آتا ذرا مرزے پہ لانا تو بھیج دیں یار کہتا جی وہ تو ہمارا لچر لوگ جاتے ہیں ہاں میں نے کہا یہ بات انہیں ٹھیک کہی ہے ذکر حبیب کتاب ہے مصنف ہے اس کا مفتی محمد صادق یہ مرزے کی سیرت پہ سیرت بد پہ اس نے کتاب لکھی ہے مصنف ہے اس کا مفتی صادق یہ قادیان کا مفتی اعظم ہے مرزیت کا اور مزے کی بات دیکھے کہ مرزا خود بطور نبی دھیان میں موجود ہے اس کی موجودگی میں مفتی بھی موجود ہے نبی کی موجودگی میں مفتی فتوے دے رہا ہے کیا بات ہے ایک صاحب کہتے ہیں میں مرزا قادیانی کو ملنے چلا گیا تو دیکھا کہ مرزا بیٹھا ہوا تھا شاہ نور الدین بھی بیٹھا کیم نور الدین بھی بیٹھا ہوا تھا تو مرزا قادیانی اسے کہتا ہے کہ نور الدین آج سورت فاتحہ مجھ پر دوبارہ نازل ہوئی ہے رت وجہ کی تھی آج سورت فاتحہ مجھ پر دوبارہ نازل ہوئی ہے لیکن یہ جو نا اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی ایا کا نا بدوا ایا کا نستا یہ ذرا مجھے سمجھا دو میں حیران ہوا کہنے لگے کہ جس پہ وہی آ رہی ہے نبی پہ آ رہی ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی نبی امتی کو کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ سمجھا امتی اس کو سمجھا رہا تو یہ مفتی وہاں بیٹھا ہوں مفتی و مصادق لکھتا ہے کہ میں ایک دن رات کو تھیٹر یعنی سینما دیکھنے چلا گیا مفتی اعظم سینما گیا ہوا ہے سینما چلا گیا جب میں سینمے کا شو دیکھ کے رات کو باہر نکلا تو وہاں پر میں نے دیکھا کچھ ناؤز بلّہ کچھ اور بھی صحابہ کرام پھر رہے تھے ان صحابہ نے مجھے پکڑ لیا وہ مجھے پکڑ کے انہوں کا حضرت مسیح بہت کو بتائیں گے کہ تو فلمیں دیکھتا ہے رات کے شو دیکھتا ہے صبح ہوئی تو کہنے لگے وہ مجھے پکڑ کے حضرت مسیح بہت کے پاس لے گئے توجہ چاہیے آپ کی مسیح موت کے پاس لے گئے کہنے لگی حضرت یہ رات کو یہ فلم دیکھ کے آیا سننے میں انہوں نے مجھے پکڑا ہوا اور پکڑ کے پاس لے گئے کہنے لگے حضرت یہ دیکھیں یہ ہے یہ رات کو نا فلم دیکھ کے آیا ہے کہنے لگے حضرت مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے چھوڑ دو کوئی بات نہیں ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے اور نبی بھی سلمے میں صحابی بھی سنمے میں یہ نبوت ہے نبوت بھی سنمے میں صحابیت بھی سنمے میں نعوذ باللہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ سچا نبی غیرت و حمیت پیدا کرتا ہے اور جھوٹا نبی بے غیرتی پیدا کرتا ہے جھوٹے نبی کا ہر کام سچے نبی داؤد زبہ سچے نبی کا ہر کام عروج کی طرف ہوتا ہے اور جھوٹے نبی کا ہر کام تنزل کی طرف ہوتا ہے میرا ایک دوست جرمنی میں اس کا ایک قادیانی مربی کے ساتھ پالا پڑ گیا بہت بڑا وہاں کا مربی تھا مناظرہ ہوا سینکڑوں لوگ موجود تھے اس نے صرف ایک حوالے کے ساتھ مناظرہ جیتا اور اس نے ہلنے نہیں دیا اسی مناظرے پہ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ لوگوں نبی شن میں جاتا ہے انہیں ہلنے نہیں دوں گا آگے آگے نکلنے دوں گا اس کے علاوہ مجھے یہ بتا نبی شن میں جاتا لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسا نبی ہے جو شن میں جاتا تھا فلمیں دیکھتا تھا ہے تو فلم بھی بچاروں کی نظر ہونی ہے کنج کانا سی انج کر کے دیکھتا ہونا مرزا کانا بھی تھا مرزا ٹیڑا بھی تھا اب آنکھوں کی صفات دیکھیں مرزا کانا بھی تھا ٹیڑا بھی تھا بہنگا بھی تھا کانا ہونا الگ بات ہے ایک آنکھ چھوٹی ہو ایک آنکھ بڑی ہو یا ایک آنکھ بالکل نہ ہو تو ایک آنکھ ٹھیک ہو اس کو کہتے ہیں کانا اس کے علاوہ وہ مرزا ڈے رکھی تھا یہ تو ہو گیا کانا اب مرزا بہنگا بھی تھا یعنی ہے دیکھنا ہے تو نہیں ڈر تو پیا ایسے بندے ایسے آدمی کو جوتیاں بہت پڑتی ہیں یہ بس اسٹاپ پہ کھڑا ہونا ایسے کر کے تو لوگ تھپڑ دیو کڑیاں چھیڑنا پیا ٹیڑا تھا اس کے علاوہ ایک آنکھ اونچی تھی ایک آنکھ نیچی تھی ڈسپیلنس بھی تھی آنکھیں ایک اونچی ایک نیچی نہیں سمجھے میرا خیال برسات کا موسم ہو نا برسات کا موسم ہو لکڑی کی چار پائی ہو باندھ کی بنی ہوئی وہ رات کوٹھے پہ پڑی رہ جائے ساری رات اس پہ بارش ہوتی رہے اور صبح بڑی تیز دھوپ نکلے تو ہم کوٹھے پہ جائیں تو جا کے دیکھتے ہیں کہ چارپائی کے جو ایک پایا ہوتا ہے وہ اس طرح اونچا ہوا ہوا ہوتا ہے ایک نیچے ہوتا ہے یوں ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں اسے پنجابی منجی نو کی پی گیا منجی نو کان پی گئی ہے کہ مرزے دیا اکھان بھی کان پی گئی سی یہ اس کی آنکھوں کا حال ہے ہائے ہائے اللہ کی قسم اس سور کے بچے کی آنکھوں کا یہ حال ہے سبحان اللہ نبی علیہ سلا تو سلام نے فرمایا مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں میں اسی طرح پیچھے دیکھتا ہوں صحابہ سے کہتے نماز کے دوران صفوں کو سیدھا رکھا کرو میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں میں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں موسا علیہ السلام کی بسارت کا یہ عالم تھا نظر کا یہ عالم تھا کہ جلوائے تور کے بعد وہ رات کے گٹا ٹوپ اندھیرے میں تین سو میل دور کالے پہاڑ پر چلتی ہوئی کالی چونٹی کو دیکھ لیتے تھے تین سو میل دور اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرش پہ بیٹھ کے عرش کو ملازا کیا کرتے تھے اتنے کنجر ایک آخیا نہیں مرزے کی ایک بیٹی تھی اس کو اس حال لگ گئے یہ ان کا خاندانی مرض ہے پکانے لگ گئے اس کو حکیم کے پاس لے گیا سیرت البیدی کی روایت ہے حکیم کے پاس لے گیا اس نے ایک شربت دے دیا شربت سال اور کہا کہ ہر گھنٹے کے بعد اس کو ایک خوراک دے ایک چمچ جیتے جانا ہر گھنٹے کے بعد ایک چمچ جیتے جانا اب رات کا وقت تھا کمرے میں اندھیرا تھا اوپر سے مردے کی آنکھوں میں بھی اندھیرا تھا بیٹا لکھتا ہے کہ ابا جی اٹھے تو جہاں شربت شہال کی شیشی پڑی تھی اسی کے ساتھ چمیلی کے تیل کی بھی شیشی پڑی تھی بجائے شربت بیٹا خود لکھ رہا بشائے بجائے شربت سہال دینے کے حضرت مسیح بہود نے چمیلی والی بوتل اٹھا لی اس میں چمچ بھرا بیٹی کو پیا دیا پلا دیا اس کو پھر گھنٹے کے بعد صبح ہوتا تھا کڑی مار دیتی بچی مار دی بجائے اس کو شربت سہال دینے کو اس کو چمیلی کا تیل پلاتا رہا یہ اس کی نظر کا حال ہے مختصر یہ کہنے لگا مجھے معاف کر دو میں کہ نہیں تین معاف نہیں کرنا آج تیرنا مناظرہ پورا ہونا ہے پہلے کہا میری بات سن چل ایک کام کر رہے کیا اب سوچا میری جان چھوٹنے لگی میں کوئی دعا کر کہ یا اللہ میری آنکھیں مرزا کا دیا جیسی بنا دیں لگا میں نے نہیں کر رہی اور میں نے کہا ہم تو یہ دعا نہیں کر سکتے کہ یا اللہ ہماری آنکھیں ہمارا ہماری آنکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ جیسی بنا دے یہ دعا ہے ہی نہیں ہمارے ہاں کہ ہمارا چہرہ نبی علیہ السلام سلامی جیسا بنا دیں ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ حسن حسن مصطفیٰ کا جو آفتاب ہے اس کی ایک کرن کا کر دیں تجھے ہم پوری آنکھیں دے رہے تو مانی اچھا میں نے کہا چل یہ بات یہ بتا دعا کر کہ یا اللہ میرا بوتھا مرزے وغیرہ بنا دے کیا لگا میں کو پاگل ہے میں کو پاگل اچھا میں نے کہا چل یاد میری بات سن ایک دعا کر کل کیا کہ یا اللہ جس طرح کی مرزے کو موت دی ہے اللہ اسی طرح کی موت مجھے بھی عطا کیا کہ میں نے نہیں مانگنی آپ کو پتا مرزا کیسے بنا تھا کیوں جی اب بیٹھ گیا میں بتاتا ہوں آگے چل کے اب بیٹھ گیا مجھے آپ کی مشاشت تو توجہ چاہیے یہ مناظرہ ہو رہا آپ مجھے بتائیں کہ مردئی پکڑنا کو مشکل ہے دس منٹ کے مطالعے کی بات ہے ہم یقین کریں قرآن و حدیث کے بغیر ان کو پکڑ لیتے ہیں اور دو منٹ میں فرق کرتے دو منٹ میں فرق مثال کے طور پہ جمن نے بات آ گئی ایک دوسرا مناظر آپ کو بتا دو منٹ میں ایک کادیالی آ گیا ہمارے علاقے میں وہ کہنے لگا جی میں نے بڑے بڑے مولوی بگا دیے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے ان کے مناظر بگا دیے وہ ہے میرے مقابلے میں لے کے آؤ وہ علاقے کے لوگ میرے پاس آ گئے کہنے لگے جی ایک بہت بڑا پاٹے کا قسم کا ان کا مناظر آیا ہے وہ کہتا جی بات کرنے کو لے کے آؤ ہے میرے مقابلے میں پورے پاکستان میں کوئی نہیں ہے آپ چلے میں نے کہا یار میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں تحفظ ختم نبوت کا حضور صلاحت و کا چھوٹا سا گناگر غلام ہوں بارہ اگر آپ کہتے ہیں نا چلتے ہیں اب چلا گیا جی اب جب بیٹھے تو مجھے دیکھ کے کہنے لگا جی کہ پہلی شرط تو میری ایک مانے ہے کیا جی آپ مجھے ماریں گے تو نہیں میں نے کہا یہ میرا وعدہ کہ اس مجلس میں میں تمہیں نہیں ماروں گا اس کے بعد کا وعدہ کوئی نہیں گفتگو شروع ہوئی میں نے کہا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تیرے اور میرے درمیان جو چیزیں متحد ہو جائیں یعنی کامن ہو جائے جنہیں تو بھی مانتا ہوں میں بھی مانتا ہوں وہ باتیں جو جو ہم نے یہاں پہ منصف مقرر کیا ہے وہ اس کو لکھ لے تاکہ دوبارہ اس پہ بات نہ ہو کہ یہ بات تیرے تیرے ہاں بھی متفقہ ہے میرے ہاں بھی متفقہ ہے کہنے لگا ٹھیک میں نے کہا کہ کیا یہ تیرا عقیدہ ہے کہ نبی اپنے وقت میں سب سے خوبصورت انسان ہوتا ہے اگر اس سے کوئی خوبصورت اس وقت میں نکل آئے تو پھر وہ نبی نہیں ہے کہنے لگا بالکل ٹھیک کیونکہ میں نے کہا نبی کا چہرہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے نبی کی نبوت کا موجودہ ہوتا ہے یہودیوں کے معروف عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ انہوں ابھی امام نہیں لائے تھے تو کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ حضور سلاۃ وسلام جنہوں نے دعوی نبوت کیا ہے ان کی سواری یہاں سے گزرنی ہے میں راستے میں کھڑا ہو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آئی تو آپ کا چہرہ انور پر میری پہلی نظر پڑی تو میرا دل پکار اٹھا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں نبی کا چہرہ اس کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے کہ اللہ کا بالکل متفق ہو میں نے کہا جی لکھ رہے <coughs> میں نے کہا نبی اپنے وقت میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اگر اس سے بڑا کوئی عالم نکل آئے تو پھر وہ نبی نہیں ہے کیونکہ نبی دنیا والوں کو پڑھانے کے لیے آتا ہے وہ دنیا والوں سے پڑھنے کے لیے نہیں آتا تو میں پہ متفق ہو کیا لگا متفق ہے میں کہ لکھ لوں میں نبی اپنے وقت میں سب سے طاقتور سب سے بہادر ہوتا ہے اگر اس سے کو طاقتور اور بہادر نکل آئے تو پھر وہ نبی نہیں جس طرح عرب کے مشہور پہلوان رکانہ نے حضور صلاحت وسلام سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے کشتی میں گرا دے تو ایمان لے آؤں گا حضور سلاد و سلام نے پلک چپکتے اس کو چاروں شان چت زمین پہ گرا دیا وہ اتنا بڑا پہلوان کہنے لگا جی اتفاق کر ہو گیا آپ نے پھر گرا دیا پھر کہنے لگا اتفاق تین دفعہ آپ نے اس کو پچھاڑا آپ کو یاد ہوگا مشہور واقعہ ہے کہ غزوہ خندق میں جب خندق کھودی جا رہی تھی تو خندق کھودتے کھودتے نیچے چٹان آ گئی بڑے بڑے کبھی اور بڑے بڑے شاہدور صحابہ کرام اس کو پھاوڑے مار مار کے تنگ آ گئے وہ وہیں پہ کھڑی ہے حضور صلاحی وہ سلام تشریف لائے صحابہ نے کہا کہتا آپ تشریف لائے ایک پھاوڑا مارا چٹان ساری کی ساری کتنا چور نبی کی طاقت ہو میں متفق کیا ہے کہنے لگا ہاں جی۔ میں نے کہا نبی اپنے وقت میں سب سے خوبصورت انسان ہوتا ہے اگر اس سے کوئی خوبصورت نکل آئے تو پھر وہ نبی نہیں اب وہ مجھے پڑ گیا جب ایک بات طے ہو گئی ہے تو پھر آپ وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں یہ بات پہلے طے ہوئی ہے آپ نے دوبارہ دور کے وقت کو ضائع کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ہاتھ وقت کو چیز ہی نہیں ہے یہ ہم ایم ڈی او سے پوچھے کاتی او سے پوچھے کہ وقت کی اہمیت کیا ہوتی ہے وہ اپنے داؤ پہ تھا میں اپنے داؤ پہ تھا میں نے کہا معذرت یار ٹھیک ہے کہ اس بات پہ فیصلہ ہو گیا کہ نبی اپنے وقت میں سب سے خوبصورت انسان ہوتا ہے اگر اس سے کوئی خوبصورت نکلا ہے تو پھر وہ نبی نہیں کیا ٹھیک میں نے جیب سے مردے کی تصویر نکالی آپ نے تصویر دیکھی اس کی آئے دیکھیے میں لے کے آیا ہوں آپ سب کو پیش کرتا ہوں انسان میں نے مردے کی آپ نے اتنا بدسورت انسان کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا میں کہتا ہوں اتنا کریو صورت اتنا بد صورت اتنا فٹے منہ اور اتنا در فٹے منہ انسان آپ نے ساری زندگی نہیں دیکھا تو مجید لاہوری نے میرا خیال اسی کے لیے شیر کہا تھا کہ خرس کا سر شکل بندر کی منہ خنزیر کا خرس کہتے ہیں ریچھ کو ریچھ کا سر بڑا بے ڈبا سا ہوتا ہے عجیب سا بڑا سا اس نے کہا خرس کا سر شکل بندر کی منہ خنزیر کا ایک پہلو یہ بھی ہے انسان کی تصویر کا اب میں نے مردے کی تصویر نکالی اس کے سامنے رکھ دی منصف بھی بیٹھا ہوا سارے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں نے کہا تو تیرا ایمان تو کوئی نہیں میں نہیں جانتا تو اللہ کو مانتا کہ نہیں مانتا رسول کو مانتا کہ نہیں مانتا تجھے تیری ماں کی عزت اور عصمت کا واسطہ جھوٹ نہ بولنا تو خوبصورت ہے یا یہ خوبصورت ہے اس کو ایسے ہوا جیسے اس کے سر پہ پہاڑا پڑا ہے اور دو ٹوک بات ہو گئی اب بات آگے نہیں چل سکتی رب بتا دے تو خوبصورت ہے یا یہ خوبصورت ہے ایک منٹ کے توقف کے بعد کہہ لگا اگر صحیح پوچھتے ہیں تو میں خوبصورت ہوں لالت میں جس پہ ٹھیک ہے جی مجھے سوچنے کا موقع دے دیں اور دوستوں مجھے بتاؤ کتنا زور لگانا پڑا اس مناظرے میں مناظرہ ختم اور میں نے کہا ادھر آج سور کے بچے مناظرہ تو کریں ابھی ابھی تو ایک پہلی بات ہوئی ہے ہم مرزے کی شکل کے اوپر مناظرہ کر کے دو منٹ میں کاپیاں فارغ کر دیتے ہیں یہ تو علماء کو پھنسائے رکھتے ہیں کہ خاتم کے اوپر زیر ہو تو کیا ہوتا ہے خاتم کے زیر ہو تو پھر کیا ہوتا ہے رفا کا معنی کیا ہوتا ہے لسان الرب میں یہ ہے فلاں امام راگم اس کا اس کی لغت جو اس میں یہ ہے فلاں لغت میں یہ ہے اس چکروں میں پڑے رہتے ہیں ایک کادیانی کے ساتھ مناظرہ ہوا اسی طرح بڑا اپنا پاٹے ہاں بنے وہ بھی میں نے کہا مرزا قادیانی کیا تھا کہتا اللہ کا نبی تھا میں نے کہا اس کا شیر ہے اس نے کہا کہ کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار بشر کی جائے نفرت کیا ہوتی ہے انسان کی شرم گاہ اب مرزا نے کہا کرم خاکی ہوں میرے پیارے یعنی میں خاص کا کیڑا ہوں نہ آدم زاد بندے کا پتر میں نہیں ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار اور میں بشر کی جائے نفرت ہوں شرم کا ہوں اب میں نے کہا تو کہتا نبی ہے وہ کہتا میں اعلی اتناسل ہوں تو کہتا میں نبی ہوں وہ کہتا میں اس میں ہوں بتا کس کی بات صحیح ہے پھر مرزا صاحب کی گالی ٹھیک ہونی ہے بخلا گیا ایک دم یہ دو جمع دو چار والی بات ہے مجھے بتائیں اس میں کتنا زور لگا اس بات میں مرزے کے شیر پہ ہم نے فیصلہ کر دیا مرزے کے شیر پہ ایک اور جگہ بات ہوئی مختصر طور آپ کو بتاتا جی دو پیش ہیں ہم تو صرف ایک منٹ لیتے ہیں کلک کر کے کافی نے یعنی چوہا جو کڑکی کے اندر ہوتا ہے مرزے نے کہا کہ خواب میں مجھے بہت سے بندر اور خنزیر دکھائے گئے خواب میں مجھے بہت سے بندر اور خنزیر دکھائے گئے اور مجھے بتایا گیا یہ تیری امت ہے واہ بھائی واہ واہ کانیا اور مجھے بتایا گیا یہ تیری امت ہے تو میں نے کہا کہ خواب میں مرزے کو بندر اور بہت سے بندر اور بہت سے خنزیر دکھائے گئے اور ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ تیری امت ہے تو اب اب تو مرزے کی امت میں سے ہے تو پہلے سب سے مجھے یہ بتا کہ تو بندر ہے یا خنزیر ہے دائیں پگلے جانکنے لگا دائیں بائیں دیکھ کے مناظرا ختم وہ ان الو کے پٹھے کو دو منٹ میں فیصلہ ہوتا یار کو مرزے پہ لانت نہیں بھیج دیا کرے اس کی بڑی فضیلت ہے یہ بات یاد رکھیں ایک بہت بڑے اللہ والے اور مجاہد ختم نبوت گزرے صوفی نیاز صاحب تلمبے والے بڑے صغیر کے بڑے چوٹی کے ولی کامل تھے انہوں نے ایک وجد کی حالت میں ایک بات کہی ان کا مسلمانوں اگر کوئی شخص محبت رسول میں ڈوب کر حضول سلاط و سلام پر درود و سلام بیچتا ہے اور دوسرا شخص محبت رسول میں ڈوب کر حضور کے اس کی وجہ سے مرزے پہ لانت بیچتا ہے فرماتے ہیں کل اللہ کے میزان میں ان دونوں نیکیوں کا وزن برابر ہوگا اللہ کہتا ہے لانت اللہ القاذبین بین اللہ صفت لانا ان پہ لانت بیچنا کیوں درود حضور پہ محبت آتی ہے درود نکلتا ہے جب حضور کے دشمنوں سے دشمنی آتی ہے تو پھر لانت نکلتی ہے ان پہ لانت بھیجنا اصل ضروری ہے ان بغیرتوں کو شرم نہیں آتی بیٹھا ہوا بندر کی طرح میرے سامنے پھر کہنا میری جال چڑھ رہے ہو میں کڑی مینو کہ میں دفتر چھڑ جاؤں گا کب تک چھوڑ جاؤں گا میں دوبارہ کبھی میں سے بات نہیں سنے گا بس میری جان چھوڑ دے چھٹنا نہیں دوں میں نے کہا یہ بتاؤ کبھی گرارا پہنا گرارا سنا آپ نے یار جن پنجابی چ لہنگا کہہ نے بڑھیا نہیں بولیاں گرارا گگرا ہاں سب کو بھی سمجھ آئی کہ نہیں گرارا سمجھتے گرارا گگرا وہ جو عورتیں پہنتی ہیں گگرا گگرا بھی کہتے ہیں گگری بھی کہتے ہیں اس کو میں نے کہا کبھی گگری پہنی ہے گرارا پہنا کہنے لگا جی وہ تو چنگڑ پہنتے ہیں میں کہا ایک بہت بڑا چنگڑ تھا وہ بھی پہنتا تھا سیرت البیدی نکالی میں نے کہا یہ دیکھ مرزے نے لکھا اس کے بیٹے نے لکھا ہے کہ حضرت صاحب کبھی کبھی گرارا بھی پہنا کرتے تھے میں نے کہا میری بات سنو ہے میں ابھی کسی درزی سے گرارا منگواتا ہوں تو یہاں میرے گھر سے پہن کے سامنے والے چوک تک چل ذرا چھن چھنا چھن چھن چھنا چھن ہے ہاں۔ اور وہاں سے واپس آئے ایک ہزار روپیہ دوں گا نہیں جی نے نہیں پہننا میں نے نہیں پہننا میں کہ میں تینوں پہلے کیا سی تو تردئی نہیں تو مرزے کی کوئی گل نہیں منتا کوئی گل نہیں منتا اب آپ کو یہ بتاؤ مرزا غرارہ کیوں پہنتا تھا مرزا کا دیانی کو دن میں سو دفعہ پیشاب آتا تھا اور اسی پچاسی دفعہ اس کا پیشاب کپڑوں کے اندر ہی نکل جاتا تھا پیشاب ایک فاسٹ باندر کی طرح آتا اور اس کو کلین بولڈ کر کے نکل جاتا بیٹا کہتا ہے پہلے حضرت مسیح مود اللہ رت اللہ علیہ سوتی ازار بند استعمال کیا کرتے تھے لیکن کیونکہ اس میں گرہ پڑ جاتی تھی اس لیے بعد میں ریشمی ازار بند استعمال کرنا شروع کیا وہ اس کی جو بیوی تھی نصرت جہاں بیگم جس کو سترہ اٹھارہ سال میں یہ ستر سالہ کا گڈا کچڑ پیا کے لایا تھا وہ بھی ایک بڑی عجیب داستان ہے یا آپ نے مجھے بتانا جس کے بعد میں نے بیان کرنا وہ وہ نوجوانوں کے لیے خاص تحفہ ہے دیش میں ازار بند استعمال وجہ یہ تھی کہ سوتی ادار بند میں گرا پڑ جاتی کھولتے کھولتے پیشاب پہلے کھل جاتا بیوی کہنے لگی اور باندر کی اولاد کھوتے لیا بچہ سور لیا پتلا کانیا پینگیا لیا لنگڑیا ٹنڈیا تو کتوں میرے نصیب سڑ گئے میرے پلے پی گیا سور دیا شکلا سور کی شکلا لیا سارا دن موت موت کے سارا سلوارا بھری جانا ڈیر جی لگا دیتا تھا موت موت کے نہ بھری جاتا تھا آخر در والے تنگ آ گئے پیشاب کی سلواریں دھو دھو کر انہوں نے غرارہ پہنا دیا کہ جب پیشاب آئے اٹھا لیا موت لیا up and down up down up down موت آیا چرل پھر نیچے موت آیا چرل پھر نیچے اس کو اس لیے اس کنجر کو گرارا پہنایا گیا اس سور کو انہوں نے کہا گرارا پاک ہوتے آ باندر دی بوتھی آ لیا گرارا پہنایا گیا اس کو اس لیے اتنی دفعہ یہ پیشاب کے ساتھ دن کے اندر بیسوں کپڑے بھاگ دیتا تھا گرارا پہنایا حالانکہ اس سے بھی سستا ایک علاج تھا جو ہم نے تجویز کیا ہے یہ جس کمرے میں بیٹھا ہوتا اس کے عضو تناسل کے ساتھ ایک پائپ لگا کر باہر گٹر میں لگا دیتے یہ ادھر سے موت ادھر سے ادھر سے پیشاب باہر نکلتا رہتا یہ اللہ نے بھیجا کسی اور کام کے لیے تھا دیکھے جس آدمی کو میں نے اس کا نکالا کیلکولیٹر پہ ٹوٹل کیا یہ ڈیڑھ من روز کا پیشاب کرتا تھا ڈیڑھ من روز کا پیشاب اللہ نے تو اس لیے بھیجا کہ اس کو باندھو ٹرک کے پیچھے جب ٹرک چلے اس کی دھوتی اٹھا دو یہ جو فصلیں ہیں ان کو شراب کرتا رہے سارا دن کھیتوں میں چلاتا رہو اس ٹرک کو پیچھے اس کی دھوتی اٹھا دو کتنی زمین کو شراب کرتا یہ ہاں جی ہاں بھی ساتھ تھی اب اس کی جب میں نے کہا جو آپ کے لیے خاص تحفہ ہے مرزا قادیانی کی شادی ہوئی اور یہ بھی بتاؤں یہ اتنا خبیص آدمی تھا کہ اس کی اپنی ساس کے ساتھ بھی نجائز مراسم تھے ماں اور بیٹی دونوں کے ساتھ اس کے نجائز مراسم تھے بھیا کے وقت یہ کم وقت اس وقت ساٹھ سال سے اوپر تھا اور اس کو ستر سے زیادہ بیماریاں لگی ہوئی تھیں اس اٹھارہ سالہ دو اللہ دشیدہ جو بڑی بدماش تھی اس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی نصرت جہاں بیگم اس کی بیوی کا نام ہے یہ دہلی کی رہنے والی تھی اس کا باپ محکمہ نہر میں چھوٹا موٹا کلرک تھا تو اس کی پوسٹنگ کادیان میں ہو گئی مرزے کے گاؤں میں وہاں سے میں مرزے نے اس مٹکا شروع کیا اس کے ساتھ اب شادی طے پہ گئی اس دوران اس کی وقت اس کی ٹرانسفر پھر دہلی ہوگی دہلی چلا گیا کادیان سے برات گئی کہاں دہلی اس کا ایک مرید لکھتا ہے کتاب کا نام ہے اصحاب احمد نوز باللہ یعنی مرزے کے جو صحابی ہیں صحاب احمد وہ مرید لکھتا ہے کہ میں برات کے ساتھ گیا کادیاان سے دہلی میں برات کے ساتھ گیا تو جب حضرت مسیح مود اللہ نت اللہ علیہ رات کو اما جان کے پاس جانے لگے شب عروسی کے لیے تو مجھے بلایا تو مجھے بلا کے کہنے لگے میرے پاس کچھ نہیں میرے لیے دعا کرنا کہتا میں کمرے کے باہر بیٹھ گیا حضرت مسیح موت دفاع گئے اندر چتر کھانے کے لیے کہتے اب حضرت مسیح موت چلے گئے تو میں باہر بیٹھ کے میں کہا یا اللہ حضرت کو کامیاب فرما حضرت کو کامیاب فرما حضرت کو کامیاب فرما حضرت کو کامیاب فرما بار بار دعا کر ساری رات کر دعا کرتا رہا یا اللہ حضرت کامیاب ہو جائیں یا اللہ حضرت کامیاب ہو جائیں بھائی تم بغیرتوں کے اندر کون سی بات ہو اس کو چتر مار کے باہر نکالو تم خود چلے جاؤ اندر تمہارے ہاں عزت اور غیرت کا تو مفہوم ہی کوئی نہیں ساری رات کا تو میں دعا مانگتا رہا صبح ہوئی فجر کے وقت حضرت مسیح مود باہر نکلے مسکراتے ہوئے میں سمجھ گیا کامیاب میں نے کہا حضرت رات کیسی گزری کیا لگے چھوٹو یاد رہا چھوٹ یاد کیا لگے اللہ نے عزت رکھ لی بیوی کو ایام آئے ہوئے تھے یہ نمر تھا مرزا کا ساری زندگی نمرد رہا میرے اللہ کا انتقام تھا کہ پروردگار عالم نے اس سے انتقام لیا کہ مرزے کے گھر دس بچے پیدا ہوئے اور وہ سارے کے سارے حکیم نور الدین کی اولاد ہیں میں یہ بات کابیا کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ مرزا کا آپ مرزا قادیانی کی تصویر رکھ لیں اس کے ساتھ اس کے چار بیٹوں کی تصویریں رکھ لیں اب ناک ملائیں نہیں ملے گی آنکھ میں لائیں نہیں ملے گی ہونٹ میں لائیں نہیں ملیں گے بویں لائیں نہیں ملے گی پلکے ملائیں تمام نئے نقشے ملاتے جائیں ملاتے جائیں کچھ نہیں ملے گا اب مرزے کی شکل اٹھا مرزے کی تصویر اٹھا لو باقی تصویریں چاروں مرزے کی پڑی رہنے دو اب حکیم نور الدین کی تصویر ساتھ رکھ دو اب ملانا شروع کرو ایک چیز بول بول کے کہے گی ان بچوں کا باپ یہ ہے یہ سارے کے سارے حکیم نور الدین کی اولاد ہے حرامی تھے یہ ساری کی ساری اولاد اس کی حرامی اور آگے بھی اب تک ان کی ساری کی ساری اولاد حرامی ہے ان کے ہاں کوئی رائل فیملی کے ہاں کوئی بیٹی ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ اس کے باپ نے منہ کالا نہ کیا ہو یہ ساری کی ساری آپ کو ایک حوالہ دوں آپ کے کام آئے گا حکیم نور الدین کی حیات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب حکیم نور الدین مرا تو مرزا کادیانی کی بیوی نصرت جہاں اس کی میت پہ بین ڈال رہی تھی ایک غیر محرم عورت ہو آپ تصور کریں کہ کسی محلے میں ایک آدمی مر جائے جس کا کریکٹر بھی ٹھیک نہ ہو جس کا کریکٹر بھی ٹھیک نہ ہو اور اسی محلے کی چھ گھر پانچ گھر چھوڑ کے کوئی عورت آئے اور اس کی میت پہ آ کے بین ڈالے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا اس کے ساتھ تو واسطہ ہے کہ غیر محرم کے لیے بین ڈال رہی ہے وہ بین ڈال رہی تھی اور کیا کہہ رہی تھی حوالے کا ذمہ دار ہوں اب جینے کا کیا مزہ رہ گیا آئے ہوئے نور اس کو مخاطب کر کے مرے ہوئے کنجر کو کہہ رہی ہے نور الدین کو اب جینے کا کیا مزہ رہ گیا اب جینے کا کیا مزہ رہ گیا مزے تو بڑے اجے باقی پیسن سارے باقی صبح تجھے بھگتانے کے لیے پڑے ہوئے سارے باقی ساری زندگی ان ان, ان پہ چلتی رہی ہے شیخ رحیل صاحب آئے جانتے ہو نام سنا ان کا اللہ نے انہیں ہدایت دی مرزے پہ لانت بیجی اسلام کے چمنستان میں آ گئے لاہور تشریف لائے ان ملاقات ہوئی ان کے ساتھ بڑی تفصیلی تو میں نے بات چھڑی یعنی دیکھے کتنے بےغیرت اور کتنے کنجر لوگ ہیں یہ بات چھڑی میں نے کہا یار یہ دہل صاحب شیخ صاحب یہ سارے بڑا مشہور ہے مرزا کا دینی نمرت تھا اور اس کی اولاد ساری کی ساری جو ہے یہ حرامی ہے تو آپ کے ہاں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا کہتا ہے میں نے ایک دفعہ اپنے بڑے بزرگ مربی سے پوچھا میں نے اس سے کہا کہ مرزا تو نہ مرد تھا سارے کہتے ہیں مرزے نے خود اپنی کتاب میں لکھا کہ جب میری شادی ہوئی اس وقت میری قوت مردمی کالدم تھی خود لکھا تو آپ اس سے پوچھے نہیں تھے کہنے لگے جب ہم ان سے سوال کرتے تو کوئی جواب نہ دیتے تھے آخر انہوں نے ایک من گھڑت روایت پیدا کی میرے دوستو یہ قادیانیت ایک غلازت کا نام ہے گندگی کا نام ہے غلازت کی پوٹ کا نام ہے یہ ایک گٹر کا نام ہے ایک فلٹر لیپو کا نام ہے خدا کی قسم یہ گندگی ہی گندگی ہے یہ جنسیت کا اندھا بازار ہے بے حیائی کی ایک مارکیٹ ہے ان کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہم سادہ لو لوگ ہیں جو قرآن سے ان کا رد کرتے ہیں جو حدیث سے ان کا رد کرتے ہیں جو دیگر باتوں پہ دین پہ ان کا رد کرتے ہیں یہ اسٹابل ہیں قرآن و حدیث کو ہاتھ نہ لگایا جائے نیچے جوتے مار مار کے ان کو فارغ کیا جائے اندازہ کریں یہ غلاثت پیدا کرنے کے لیے کیے گئے شیخ رحیل مجھے کہنے لگا جب میں نے اس بزرگ جس طرح شیطان بزرگ نہیں ہوتا اس سے پوچھا کہ بچے کیسے پیدا ہوئے سارے کہتے ہیں مرزا خود بھی لکھتا ہے کہنے لگا یہ تو فراڈ کیا ہوا سب نے ایسے ایسے کہا ہوا ہے جب یہ بات زیادہ پھیلی تھی مرزا مرا انیس سو آٹھ میں مرزے کی بیوی پاکستان آئی ہے سنتالیس سینتالیس میں پاکستان بننے پر سینتالیس میں یہاں آئی ہے اڑتالیس یا انچاس میں وہ مری ہے یہاں پہ اسی ربوے کے اندر بھی اسی مقبرے کے اندر دفن ہے یا کی شہر کر رہی ہے یہاں پہ یہاں پڑی ہوئی ہے اتنی دیر اس کے بعد بھی زندہ رہی ہے بردوت تو کہتے جب ہم نے ام المومنین میں نہیں نوز بلّہ اس سے پوچھا کہ حضرت پہ اتنا بڑا الزام آتا ہے تو آپ ہی کوئی اس پہ بتائیں اندازہ کریں بے غیرتی کا کہ ماں سے اولاد پوچھ رہی ہے ابا کیا کرتا تھا کہتا جب ہم نے پوچھا تو حضرت ام المومنین نے فرمایا یہ لوگوں کو کیا پتا جب حضرت مسیح مود میرے پاس آتے تھے تو کئی کئی دن اس کے بعد سوجن نہیں جاتی تھی نہیں سمجھے یار بات بڑی یاد چھوٹے ہیں حضرت مسیح بہت لانت اللہ علیہ یعنی جنسی طاقت بتا رہی ہے اس کی کتنی جنسی طاقت تھی کہ جب تشریف لاتے اس کے بعد کئی کئی دن سوجن نہیں جاتی تھی کیا لگے میں نے مربی سے کہا یہ مرزا تھا یا کسی بچھو کی اولاد تھی یہ یہ سراپا غلازت ہے ٹوٹل غلازت کھائی یہ الو کے پٹھے مجھے کہنے لگا دیکھیں مجھے بخار ہو رہا ہے کھوتا میں نے کھوٹے پہ باندھ کے رکھا ہوا سامنے بیٹھا ہوا تھا مجھے بخار ہو رہا ہے گلا بھی بڑا خراب ہے میں نے کہا لو تمہارا علاج ابھی کرتے ہیں اور تمہاری طب سے کرتے ہیں کیا لگا جی ان کی کرو گے میں تمہاری طب سے تمہارا علاج کرتے پھنس کے بعد کیا کیا لگا مجھے بخار ہے سر بھی بڑا درد کر رہا دیکھے میرا سر گرم ہے کہا کہ لکھا ہے حوالہ سیت المیدی کا کہ ایک مریض مرزا صاحب کے پاس لایا گیا اللہ علیہ کے پاس تو اس کے بھائی نے کہا اس کو بڑا تیز بخار ہے تو حضرت مسیح مود نے فرمایا بڑا سا مرغا ذبح کر کے لاؤ اور اس کے سر پہ باندھ دو ایک پہلے وہ بیمار ہے پہلے ہی اوپر سے چار کلو کا دیسی مرغا ذبح کر کے لاؤ اور اس کے سر پہ باندھ دو یہ علاج کر رہا ہے پاگل کا بچہ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہمارا دو اڑائی سو خرچ ہو جائے گا ہم ابھی مرغا لاتے ہیں اس کو ذبح کر کے تمہارے سر پہ باندھ دیتے ہیں کہنا نہیں نہیں نہیں میں نے نہیں باندھنا میں نے کہا دوسری بات تم نے کی کہ تمہیں تمہارا گلا خراب ہے تمہیں کھانسی آتی ہے اس کا علاج بھی تمہاری طب مردا تجویز کر گیا ہے وہ سارے کام بتا گیا تمہیں کہنے جی وہ کیا بتایا لگا کہ مفتی محمد صادق کہتا ہے کہ میرا ایک دفعہ گلا بڑا خراب تھا کھانسی بڑی آتی تھی تو میں نے کہا حضرت نسیم میں اللہ علیہ اس میں کوئی بتائیے نسخہ میں کوئی دوائی آپ نے فرمایا کہ گنا گرم کر کے کھاؤ گنا گرم کر کے کھاؤ اور زندگی میں کبھی کسی نے سنا ہے کہ گنا گرم کر کے کھاؤ در فٹے امر سے ہی یہ نبی منیا جی بچے لکھ دی لڑک میں نے کہا اگر زیادہ طبیعت خراب ہے تو خان صاحب پہ تو تم مہاراضی نہیں ہوتے ایک اور علاج ہے کہنے لگا جی وہ کہ وہ میں کہا وہ بھی مرزے کا ہے بیٹا لکھتا ہے کہ اللہ رسول اللہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی نبزیں بھی ڈھیلی پڑ گئی سانس بھی تقریباً آنا مشکل ہو گیا تو آپ نے آستہ سی زبان میں ہم بھاگے پاؤں دبانے لگے سر دبانے لگے ہاتھ دبانے لگے آپ نے فرمایا نہیں تو سی آواز میں کہا کہ باہر چھپڑ پہ جاؤ اور وہاں سے گارے گارا لے کے آؤ چھپڑ کا گارا جتنا بدبو ہوتا ہے وہ لے کے آؤ ہم بھاگے بھاگے کڑائیاں بھر کے لے کے آئے کہنے لگے اس کو نیچے بچھا دو نیچے بچھایا اس کو جس طرح چار پائی نہیں ہوتی اس طرح بچھا دو وہ بچھا دیا سارا ہم نے تو کہنے لگے مجھے اٹھا کے اس گارے کو بلٹا دو باہ والا بات کر رہا ہوں ڈوب کے مر جاؤ کا دیا نہیں ہو ڈوب کے مر جاؤ اس تو کو بت بنا کے اس کی پوجا کر لیتے اس سے بہتر تھا تو گارا بچھا دیا گارے کو گارے ٹو کو برسا بچھا دیا اب فرمایا کہ اتنا ہی گارا اور لاؤ ہم نے کیا اور کیا کرنا ہے کہنے لگے اور لاؤ پہلے لائے وہ رکھا کہنے لگے جو یہ گارا میرے اوپر بل دو نیچے گارا بچ مرزا اتنے اتنے گارا سینڈوچ بن گیا برگر تو ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ آپ نے آنکھیں کھول لی نفس ٹھیک ہوگی دل کی درکن ٹھیک ہو گئی اور کچھ دیر کے بعد تندرست ہو کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے جیسی روح ویسا علاج تو میں نے کہا کہ طبیعت زیادہ خراب ہے تو گارا منگوا لیتے ہیں گارا منگوا کے ابھی تمہارا علاج کر دیتے زیادہ طبیعت خراب ہے نہیں نہیں گارا نہ منگوائے میں کہ جو ابھی کھانسا منگوا لیتے ہیں نہیں نہیں نہیں اس کو تو بالکل نہیں بلانا نہ یاروں کبھی پکڑنا پڑے مر رہی تو پکڑ لو گے میں نے کہا اب کس لیے جیسی روح ویسا علاج مردے کا یہ علاج کیوں ہوا اور کیوں کار کاجگر ہوا شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فروشوں کا بازار تھا دنیا کے بیش بہت قیمتی قیمتی احتریات وہاں پہ موجود تھے بادشاہوں کے ہاں وہاں سے اتر جاتے تھے سادی کہتے ہیں کہ ایک چوڑا بھنگی چوڑا اس بازار سے گزرا اب خوشبوؤں کی لپٹے بھی ہر طرف خوشبو ہی خوشبو اب خوشبو اس کے دماغ کو چڑھ گئی وہ بے ہوش ہو گیا سڑک پہ گر گیا اب خوشبوؤں والے بھاگے بندہ بے ہوش ہو گیا انہوں نے بڑے اعلی اعلی خوشبو لے کے اس کے ناک کے پاس لگائے وہ اور مزید بھی ہوش ہوتا جائے ادھر سے ایک دکاندار ہے وہ بھی اس کو خوشبو لگائے تیسرا ہے وہ بھی جو اللہ سے اللہ خوشبو تھی مہنگی سے مہنگی سب اس کو چبائی وہ مزید بھی اسے سے پائے اتنی دیر میں چوڑی کو پتا چلا کہ سرتاج وہاں سڑک پہ پڑے ہوئے ہیں وہ باغی باغی آئی اس نے مٹھی میں کوئی چیز تھی وہ اس کو سنگائی چوڑا اٹھ کے کھڑا ہو گیا سارے عطل فروش اس کے کٹھے ہو گئے انہوں نے کہا بی بی سو آیا کیا سو آیا ایسے اس نے کہا یہ سوکھا ہوا پخانا تھا جس کو سنگایا ہے یہ چوڑا ہے یہ خوشبو سے ٹھیک نہیں ہوتا یہ سوکھے پخانے سے ٹھیک ہوتا ہے دیکھو نا کیسا کیسا ایکٹیو ہو گیا یہ دیکھیں اس نے ہاتھ پکڑا سرتاج کا لے گئی یہی حال مردے کا تھا دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہا گاروں سے ٹھیک ہو رہا بدبو دار گارے اس کے اندر رکھ رکھ چلتے چلتے لوہے حافظہ پر ایک اور بات ابھر آئی وہ بھی آپ کو سناتا جاؤں کہ آپ نے ان سوروں کو پکڑنا ہے ان کی چھترول کرنی ہے ان کو گسیٹنا ہے یاد رکھیں ہم نے ان سے انتقام لینا ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین کی ہے اور آپ کے تاج و تخت ختم نبوت میں جو ڈاکہ زنی کی ہے اللہ کی قسم یہ اس قابل ہے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دیں انہیں زندگ زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہر قادیانی شات میں رسول ہے ہر قادیانی مرتد بھی ہے زندیق بھی ہے اور واجب القتل بھی ہے صرف دین کی بات نہیں کرتا پاکستان کے قانون کے مطابق بھی ہر قادیانی واجب القتل ہے اس لیے کہ سن انیس سو چوہتر میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ قانون بنا دیا کہ سارے کے سارے قادیانی جو ہے یہ کافر ہیں لیکن انہوں نے اس قانون پارلیمنٹ کے فیصلے کو نہیں مانا آئین کو نہیں مانا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو اپنے جوتے کی چوکے تک رکھا اور اب بھی کیسے ہم اس کو نہیں مانتے یاد رکھو صرف یہاں نہیں امریکہ ہو فرانس ہو اٹلی ہو بیلجیم ہو ہالینڈ ہو دنیا کا کوئی ملک ہو جس ملک کے اندر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں آئین کا باغی ہوں اسے غدار کہا جاتا ہے اور دنیا کے سارے ممالک کا یہ قانون ہے کہ غدار کی سزا موت ہے کانسٹیٹیوشن آف پاک میں قرآن کی بات نہیں کرتا حدیث کی بات نہیں کرتا فقہ کی بات نہیں کرتا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آئین پاکستان کے مطابق قادیانی واجب القتل ہیں غدار ہیں اور ہر غدار واجب القتل ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وانا کے علاقے میں جب وہاں پہ امریکی اور دیگر جسوس گھسے ہیں اور جن جن لوگوں نے وہاں کے قبائلی سرداروں نے امریکہ کے لیے جاسوسی کی وہاں کے طالبان نے تمام کو قتل کر کے ان کی لاشیں بوریوں میں بوریوں میں رکھ کے سڑکوں پہ رکھ دی یہ غدار ہیں ہمارے ساتھ اس خطے کے ساتھ غداری کرتے ہیں چین کے ساتھ غداری کرتے ہیں یہ واجب القتل انہیں پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا اسے پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں تو چلتے چلتے ایک سا صاحب دوہے لوہے پہ ابھر آیا میں جہاں رہتا ہوں اب اس سے دو گھر چھوڑ کے ایک شخص اس کا بھتیجا قادیانی ہو گیا اور وہ بڑا تیز ترار اور اپنے خاندان میں اس نے مصیبت ڈالی ہوئی کوئی بات کرے میرے ساتھ اس نے اسے بلا لیا مجھے بھی بلا لیا اب ذرا توجہ رکھیے اس بات پہ وہ آیا تو جھوٹ میں تو ان کا جوڑ ہی کوئی نہیں جھوٹ میں تو ان کا جوڑ ہی کوئی نہیں مرزا کہتا ہے کہ یہ سات زمینیں اور سات آسمان میں نے پیدا کیے ہیں یہ سات زمینیں سات آسمان میں نے پیدا کیے ہیں کتے کے بچے تو اپنی آنکھ تو پیدا نہ کر سکا ٹھیک سات زمینیں اور سات آسمان ہے کادیان میں کانفرنس تھی تو قادیان جو یہ بٹالہ سے آٹھ میل کے فاصلے پہ ہے تو ایک کچی سڑک جاتی ہے کادیان سے بٹالے سے قادیان کو آٹھ میل پہ تو مولانا سنا اللہ امرسری تانگے میں بیٹھ کے گئے تانگا ہی جاتا تھا کھڈے دار سڑک تھی ادھر ادھر کھڈا ادھر کھڈا تو مولانا سنا اللہ امرسری کہتے ہیں کہ جب ادھر کھڈا آتا تو سارا ٹانگا اس طرح ہو جاتا ادھر کی جتنی سواریاں ہوتی جو اس طرح بندہ بیٹھا اس کے اوپر گر جاتی اس کے بعد پھر دوسرا کھڈا ادھر آتا پھر اس کے اوپر گر جاتی تو کہتے آٹھ میل ہم ایک دوسرے کے اوپر گرتے رہے جب نیچے گرے نیچے اترے آٹھ میل کے بعد تو سر بھی آپس میں ٹکرا ٹکرا کے پھٹ رہے تھے درد سے پسلیاں ٹوٹ رہی تھیں برا حال تھا ایسی کھڈے دار سڑک پہ گئے تو جاتے ہی انہیں تقریر کے لیے بلا دیا تو انہوں نے تقریر پہ جاتے کہا مرزے اور تو کہتا ہے کہ یہ سات آسمان اور سات زمینیں میں نے بنائی ہیں اور الو کے پٹھے یہ اپنے گھر کو جانے والی آٹھ میل کی سڑک بھی بنا دیتا وہ اٹھ میل کا سڑک کا ٹوٹا بھی بنا دینا جتنے سات آسمان تو سات زمینیں بنائی سن یہ آٹھ میل کا ٹکڑا بھی بنا دیتا تو جھوٹ بولنے کا تو بادشاہ تو اس کے ساتھ میری بات ہوئی میں گیا اب مجھے کیا کہتا ہے لوگ دب دبا ڈالنے کے لیے کہتا جناب میٹرک تک نہ میں نے تاریخ اسلام کو ابن خلدون کو امام غزالی کو ابن کثیر کو شاہ ولی اللہ کو ان تمام بڑے بڑے جو مشائق ہیں علماء ہیں فلاسفر ہیں ان کو میں نے پڑھ لیا تھا بڑی بات ہے میٹرک سے پہلے پہلے پھر میں نے میٹرک کیا میں نے کہا مبارک ہو کوئی تو تمہارے خاندان میں ایسا پیدا ہوا جس نے میٹر کیا ورنہ تمہارا نبی تو پرائمری فیل تھا بڑا دکھ ہوا یہ تھپڑ پڑا ہے میں نے کہا تجھے پتا ہے مرزا قادیانی نے لکھا بیٹے نے بھی لکھی یہ بات کہ مرزا قادیانی سیال کوٹ کی کچہری میں منشی تھا پندرہ روپے مہوار پہ سیال کوٹ کی کچہری میں منشی تھا اسی پہ کسی نے کہا تھا کہ عجب دور ہے اور عجب اس کی روانی ہے عجب دور ہے اور عجب اس کی روانی ہے کہ منشیوں نے بھی نبوت کی ٹھانی ہے تو وہاں پہ حضرت مسیح مود نے ایک مختاری کا امتحان ہوتا تھا چھوٹا سا تو حضرت مسیح مود اور ان کے دوست لالا بھیم سین دونوں نے مختاری کے امتحان دیا مختاری کے امتحان میں بیٹھے بڑی تیاری کر کے نتیجہ آیا تو لالا بھیم سین اندو پاس ہو گیا اور حضرت مسیح مود فیل ہو گئے اور مختاری کے امتحان میں نسیم حجازی کا نام سنا ہوگا بہت مشہور ناول نگار ہے نسیم حجازی نے لکھا ہے کہ میرے والد صاحب جن کا نام محمد ابراہیم تھا وہ بھی گرداسپور کے رہنے والے تھے کہ لگے میرے ابا جی نے اور مرزا قادیانی دونوں نے اکٹھے پٹواری کا امتحان دیا ابا جی پاس ہو گئے مرزا فیل ہو گیا اور جو پٹواری نہ بن سکا وہ نبی بن گیا بیٹے نے ایک اور بات لکھی کہتا ہے حضرت کا وہاں پہ ایک سکھ تھا جس کا نام بوٹا سنگھ تھا وہ کہنے لگا میں بڑی تیز دوڑتا ہوں حضرت مسیح میں انہوں نے کہا میں میں زیادہ تیز بھاگتا ہوں اب دونوں میں شرط لگ گئی دونوں دوڑے بوٹا سنگھ جیت گیا حضرت مسیح مودا ہار گیا یہ ہر جگہ پہ ہار جاتا تھا تو میں نے کہا شکر ہے کہ تمہارے خاندان میں سے کسی نے میٹرک تو کیا تو اس کے بعد کہتا جناب جب میں ایسے میں آیا تو پھر میں نے تفسیریں پڑھنی شروع کی تفسیر کبیر پڑھی فلاں تفسیر پڑھی فلاں تفسیر پڑھی اور جب میں نے بی اے کیا تو بی اے میں جا کے میں نے بخاری شریف پڑھی مسلم شریف پڑھی ترمدی شریف پڑھی ابو داؤد شریف پڑھی دیگر کتابیں پڑھی ایم اے میں آ کے پھر میں نے دنیا کے تمام مذاہب کا مطالعہ کیا تو یہ میری تعلیم ہے اللہ کے فضل و سے مبارک ہو میں نے کہا جی سیال کوٹ کی کچہری میں اور یہ جو آپ نے دیکھا ہو کہ عدالت کے باہر آوازیں لگانے والے ہوتے ہیں اسلم خان بند فلانا فلانا حاضر ہو یہ آوازیں لگاتا تھا وہاں پہ تو وہ کہتا ہے اچھا تو پھر میں نے دنیا کے سارے مذاہب کو پڑھا بڑی بات ہے کہنے لگا جی میرے ساتھ جو بات کرنی ہے نا اب میں اس کو پھنسانے لگانا تو مجھے آگے سے اس نے ایک شرط عائد کر دی کہ میرے ساتھ جو بات کرنی ہے وہ صرف قرآن سے کی جائے میں قرآن کے علاوہ کسی پہ بات نہیں کروں گا حدیث پہ بھی بات نہیں کروں گا اور اکڑ کے سوفے پہ بیٹھ گیا ساتھ اس نے سرگڑی میں لگا لی میں نے کہا تیری آکڑ میں کڑنا ہونے انشاءاللہ صرف کہنا قرآن پہ بات ہوگی اب میں نے کہا اگر بات نہ کی تو یہ کہے گا میں جیت گیا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ایسے کر لیتے میں نے کہا سورا یوسف پڑھی ہے کہ ہاں جی وہ تو میٹرک میں پڑھ لی یار پہ بھی بھیج دیا کرے میں نے کہا سورہ یوسف پڑھی ہے کہتا وہ تو میٹرک میں ہی پڑھ لی تھی اچھا تو میں نے کہا سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آتا بھی توجہ ذرا چاہیے آپ کی مجھے یہ انشاءاللہ یہ آپ کے ہتھیار ہیں اگر کوئی کادیا نہیں کہہ دے صرف قرآن سے ہی بات کرنی ہے میں سورہ یوسف میں آتا ہے کہ جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پہ فریفتہ ہو گئی دل پھینک بیٹھی اپنا ان کی محبت کی اثیر ہو گئی تو وہاں کی جو عمرہ کی بیویاں تھیں انہوں نے زلیخا کو تانا دیا کہ تو ایک غلام پہ ایک پردیسی پہ فریفتہ ہو گئی تو زلیخا نے کہا کہ تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا چیز ہے وہ کتنا حسین و جمین ہے کتنا خوبرو ہے تمہیں کیا معلوم کہ اس کے اندر کیا صفات ہے تو اس پہ آگے آ کے قرآن کہتا ہے کہ زلیخا نے ان تمام عمرا و کی بیویوں کو بلایا اور ان کو یوں ایک قطار کے اندر کرسیوں پہ بٹھا دیا اور اس کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا اور قرآن کہتا ہے کہ زلیخا نے ایک ایک پھل اور ایک ایک چھری ان تمام عورتوں کے ہاتھوں میں دے دی اور کہا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے ان پھلوں کو کاٹو تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے ان پھلوں کو کاٹا حسن یوسف میں وہ اتنی میں ہو گئی کھو گئی غرق ہو گئی کہ پھل کٹ گئے پھل کٹنے کے بعد کھال ہاتھ کی کھال کٹ گئی گوشت کٹ گیا خون بہ گئے اور کسی کو احساس تک نہیں ہوا کہ ہمارے ہاتھ کٹ گئے یہ پیغمبر کا حسن ہے اور یہ قرآن ہے شہید کو کہتے ہیں اسی لیے وقت موت تکلیف نہیں ہوتی کہ اسے اللہ کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے یہ تو مخلوق ہے یوسف علیہ السلام تو اللہ کی مخلوق ہے شہید کو تو پروردگار کا دیدار ہو رہا تو یہاں پہ یہ کیفیت ہے کہ عورت جیسی سنف نازک اس کا ہاتھ پھل کٹ گیا کھال کٹی گوشت کٹا خون دے گیا بہتر رہا احساس تک نہ ہوا میں نے کہا یہ قرآن میں ہے کہنے لگا جی بالکل ہے میں نے کہا میٹرک میں پڑھ لیا تھا نا کہنا ہاں، میٹرک میں پڑھ لیا تھا اور میں نے کہا یہ یہ بھی تیرا کی ہے کہ مرزا قادیانی نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ پاک نے جب ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا اکرام کو ایک شکل میں دکھانا چاہا کو میری شکل میں دکھا دیا یعنی ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا کرام کے حسن کو جب ایک شکل میں دکھانا چاہا تو میری شکل میں دکھا دیا میں نے کہا یہ تو یہ اس پہ تمہارا کیتا ہے نا مردے نے یہ بات ہے کہ بکی یہ تو حقیقت ہے جی کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا کے حسن کو دکھانا چاہ تو اس شکل میں دکھا دیے یہ تو حقیقت ہے میں کہا ٹھیک اب بڑا مطمئن ہوا ہوا ہے میں نے جیب سے مردے کی تصویر نکالی ساتھ ہی بچے کی گم پڑی ہوئی تھی وہ نہیں ہوتی وہ لے کے میں نے تصویر اس کی لے کے دیوار پہ لگا دی میں نے کہا مردے کی تصویر ہے کہنے لگا بالکل رہے گی جی، میں تصدیق کرتے کر تصدیق کرتا ہوں میں نے گھر والے سے کہا کوئی ایک چھری منگواؤ اور کوئی ایک پھل منگواؤ یہ اللہ کی مدد ہے وہ اتفاق کی بات دیکھیں کہ پھل کوئی نہیں تھا گندا پڑا ہوا تھا پیاز اتنا بڑا وہ آ گیا میں نے کہا تو اس کو دیکھتے ہوئے اس کے حسن میں کھو جا غرق ہو جا اور تو اس پیاز کو کاٹ یہ پیاز کٹ جائے اس کے بعد تیرے ہاتھ کی کھال کٹے تیرا گوشت کٹے تیرا خون بہتا رہے تجھے پتا بھی نہیں چلے گا چل ذرا شروع کر آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کے ساتھ جو ہوا باقاعدہ طور پہ یوں کاپنے لگا کہ یہ میرے ساتھ ہو گیا گیا ہے کہ میں نے تو اتنا بڑا چیلنج کیا تھا یہ میرے ساتھ ہو گیا گیا ہے اور بندے سارے بیٹھے ہوئے اب چھری اور پیاس وہ پکڑ نہیں رہا میں کہا کاٹ کہنا جی میں نے نہیں کاٹنی میں کیوں یہ مجھے ڈر لگتا ہے میں نے کہا عورتوں کو تو ڈر نہ لگا وہ تو سن سے نازک ہوتی ہیں کمزور دل کی ہوتی ہیں تجھے تو ڈر لگ رہا ہے حسن یوسف جو ہے وہ بھی اس کے اندر ہے تمہارا سیتا ہے نا کیوری جی؟ حسن یوسف بھی ہے اور ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا کا حسن بھی اس کے اندر ہے تو یہ تو بہت زیادہ حسین ہو گیا کاٹ اس کو کہنے لگا جی میں نے نہیں کاٹنا مجھے ڈر لگتا ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں تجھے ڈر لگتا ہے یہ چھری مجھے دے میں نے کہا تو اس کی طرف غور سے دیکھتا رہا تو میں چھری کے ساتھ تیرا ناک کاٹ دیتا ہوں تیرا پورا ناک جو ہے نا وہ کاٹ کے میرے ہاتھ میں آ جائے گا تجھے پتا بھی نہیں چلے گا ازما کے تو دیکھ میں نے چھری پکڑی میں اس کی طرف اس کی طرف جانے لگا اس نے دوڑ لگا دی در در در در در ڈر کرتا وہ منزل پہ تھے سیڑھیوں سے درد در درد کرتا بھاگا باہر سے گیٹ زور سے پھینک کے جناب سڑک پہ بھاگتا جا رہا ادھر اور میں کہ ادھر آ کتے دیا بچے مناظرہ کریے سور دیا بچے ادھر آ مناظرہ کریے مناظرہ ختم ہو گیا اور ہوا بھی قرآن سے کیوں بھائی جی۔ قرآن سے ہوا نا اتنی تیزی کے ساتھ بھاگا کہ دو فرلانگ دور جا کے سڑک پہ کھڑا ہو گیا کہ میرا ناک نہ کاٹ دے تو مشکل ہے یار اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن سے مناظرہ کرنا تو اس کا شوق پورا کر دو گے نا انشاءاللہ ایک جگہ پہ میں گیا تو ایسا ہی ایک اور خنزیر آ گیا کہنے لگا جی بات ہوگی صرف شرطیں لگاتے ہیں اس بات پہ بات ہوگی یار میری بھی قبر ٹھنڈی ہو جائے گی اور شاید میری بھی نجات کا سامان بن جائے آپ نے آگے جا کے یہ ضرور پڑھانا لوگوں کو پہنچانا ہے بڑی اشد ضرورت ہے ان چیزوں کی امت تک پہنچانا وہ ساٹھ سال کا خنزیر عجیب قسم کا بڑا لانتی آپ کو تعجب کی بات بتاؤں کہ ان میں سے جو بوڑھے ہو جاتے ہیں نا ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں جی۔ گول منہ ہو جاتے ہیں ان کے آنکھیں بھی گول ہو جاتی ہیں جلد ایک عجیب جس طرح وہ سوادہ رنگ نہیں ہوں وہ بڑھاوے سے عجیب سے بن جاتے ہیں اور ایک ہی طرح کے ہو جاتے ہیں میں یہاں پہ چناب نگر آیا پانچ چھ سال پہلے کی بات تو یہاں ایک دوست مجھے کہنے لگا جی میں ذرا آپ کو ایک آئٹمیں دکھانے لگا ان کے بوڑھے کس طرح کے ہو جاتے ہیں کتنی لالت پڑتی ہے ان کو وہ گئے جناب ہم تو دو اندر جا کے دیکھا کہ دو چار پائی پہ بیٹھے ہوئے اس نے جا کے ان کے پاس بریک لگا دی کہنا دیکھو انہوں نے آپ یقین کریں خوف آ رہا تھا گول بوتھے ان کے خوفناک گول ان کی آنکھیں عجیب قسم کے اور ایک جیسے آگے ہم گئے تھے وہ ایک ہوٹل میں چار پانچ بیٹھے ہوئے کرسیوں کے اوپر وہ کہہ دیکھو جی ابھی باندر دیکھو ذرا بغیر ٹکٹ تو دیکھو انہوں بالکل ایک جیسی چکر اور اتنی نخوش اس سک دو ہزار میں وہ ساٹھ سال کا اسی طرح بڑا لانت افروز چڑھا اس کا وہ آ گیا جی کہنے لگا جی بات پتا کیا ہے میں ذرا زیادہ پڑھا لکھا ہوں اور مجھے قرآن پاک سے بھی زیادہ نا حضرت مسیح موت کی کتابوں پہ اعتماد ہے ٹھیک ہے جی تو جو مناظرہ ہوگا نا وہ حضرت مسیح موت کی کتابوں سے ہی ہوگا میں کہ تیرے حضرت مسیح کی ماں دی ایسی تیسی وہ بھی ہوئے گا میں نے حوالہ نکالا میں نے کہا مرزا صاحب مرزا مردود کی جتنی کتابیں ہیں وہ مرزا کہتا ہے کہ میں نے ازن الہی سے لکھی ہیں اور اس کی حیثیت قرآن سی ہے میرا کہتا میں نے ایک لفظ بھی ازن الہی کے بغیر نہیں لکھا اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں لکھا تو مرزے نے اپنی کتاب غالبنتریاگ القلوب ہے اس میں ہم پر ایک ہزار دفعہ لانت بھیجی ہے تو میں نے کہا کہ جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن کا ہر حرف پڑھنے پہ دس نیکیاں ملتی ہیں اور صاحب یہ بھی فرمایا کہ علی فلام میم کو ایک سمجھے سمجھنے تین ہے تیس ملے گی تو کیا مرزے کی کتابوں کو پڑھنے سے بھی تمہیں ثواب ملتا ہے ہے حضرت مسیح وہ تو پوری کائنات کے لیے آیا کیا مطلب کہ یہ وہ آئے ہیں ان کو تو سواب کا ان کے کوئی نہیں ہے تو وہ میں نے کتاب نکال لی میں کوئی سواب تو حاصل کراؤں تمہیں ذرا سے مرزے نے ہم پر ایک لا ایک, ایک ہزار دفعہ لانت بھیجی اپنی کتاب میں اور ایک ہزار دفعہ لکھا نہیں لانت اوپر نمبر ڈالا ہوا ایک لانت دو لانت تین لانت لانت لانت لانت لانت لانت لانت لکھتا جا رہا ایک ہزار تک اور ہزار کے اوپر ہزار کا نمبر ڈالا ہوا ہے چار پانچ صفحے اس نے سیاہ کر دیے لانت لانت لانت لانت اور کسی نے بڑا خوب کہا انہوں نے کیا مرزیا تین لانت بھی بھیجنی نہیں آئی وہ تم سے تو تم سے تو یہ جمع دار رہی ہے جو جھاڑو پھیرنے والی ہوتی ہے نا سڑک پہ یہ زیادہ سمجھدار ہیں وہ صبح صبح جب جھاڑو پھیر رہی ہوتی ہے نا سڑکوں پہ ان کی آپس میں لڑائی ہو پڑتی ہے نا تو وہ اسے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو وہ کہتی تیرے تجھ پر لاکھ لانت تیرے تے لاکھ لانت پھر جھاڑو پھیرنا شروع کر جاتی ہے فارغ ہو جاتی ہے اور تجھے دوری جتنی بےکل نہیں ویسے ہم کو کہہ دے کہ تم پر ہزار لانت تو لا لانت لانت میں کہ یہ ذرا اس صفحے کو پڑھیں سواب ہوگا اب شروع ہوا ہواس لانس پانچ چھ منٹ سانس سب ہوگی ناس لانس ہوالہ میں نے سریا ہوا ہے لانس لانت ابھی سو دفعہ نہیں اس کا سانس پھول گیا میں کہ پڑھو نبی جی کتاب ہے تڈے بھی حدیث کی کتاب ہے قرآن ہے پڑھو لالت بھیجو سانس پھول گیا کہتا جی ایک نشست میں اتنی ہو سکتی ہے مناظرہ ختم ہو کہ حضرت مسیح موت کی کتابوں سے ہی کرنا ہے استغفر اللہ معذ اللہ مرزا کا دیا یعنی کا مردود کا ایک ماننے والا اس نے مرزے کی موت کے بعد دعوی نبوت کر دیا ادھر اس نے دعوی نبوت کیا ادھر اس نے یار آپ تنگ تو نہیں کھڑے ہوئے ادھر اس نے دعوی نبوت کیا ادھر اس کے داغ پہ پھنسی نکل آئی ذرا غور سے سنیے بات ناک پہ پھنسی نکل آئی ڈاکٹروں کے پاس گیا سرجن انہوں نے کہا سرجن کے پاس جاؤ سرجن نے گیا اس نے وہیں پہ بیوش کر کے ناک کا آپریشن شروع کیا ہڈی کے اندر تک جو حضرت ریشہ چلا گیا تھا اس نے سارا ناک ہی کاٹ دیا نبی صاحب کا ناک کٹ گیا پورا ناک فلیٹ لیکن وہ اتنا بھی سا دعوی نبوت پھر بھی کرنے سے بعد میں آیا جب اس نے دعوی دعوت کیا اس کا نام تھا اللہ نور کیا نام تھا اللہ نور جب اس نے دعوی نبوت کیا تو مسلمانوں نے گرداسپور کی تحری میں عدالت میں اس کے خلاف کیس کر دیا کہ جناب یہ دعوی بدئی نبوت ہے پولیس اس کو پکڑ کے لے آئی تو جج نے اس کو پکڑا جج نے پوچھا جج نے پوچھا تم نبی ہو کہتا آنی یہ ہاں جی آنی آنی آنی یہ سور کے بچے نے یہ امت پیدا کی ہے صحیح کہا اس نے کہ بندر اور خنزیر دکھائے گی صحیح کہا کیا نام ہے تمہارا کہ مجھے نام بتاؤ کیا نام ہے تمہارا ان باپ کا کیا نام ہے ایمن نون تھا نا باپ کا نام ایمنون کلمہ کیا ہے ہر نبی کا کلمہ ہوتا ہے تمہارا کلمہ کیا ہے کہنا نا انجن انائے نہ جج نے کہا کہ ہر نبی کا ایک معاوضہ ہوتا ہے کرامت کے بغیر ولی ہو سکتا ہے لیکن معاوضے کے بغیر نبی نہیں ہو سکتا یہ اصول ہے ہر نبی کا معاوضہ ہوتا ہے تمہارا معاوضہ کیا ہے کہ جی، میرا ناک کٹا ہوا ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا یہ میرا معاوضہ یہ اتنے بےغیرت اتنے کنجر ہوتے ہیں کہ ان کی ناک کٹ جائے سور کے بچے کہتے ہیں یہ ہمارا معاوضہ چلتے چلتے مجھے یاد آ گیا یہ جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں نا یہی کابیانیا جی، ہے کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ حیات مسیح وفات مسیح ہاں جی نزول مسیح امام بیدی یہ سب ہم نے انہوں نے ہمیں ان چکروں میں لگایا ہوا ہے اصل بحث ان کے ساتھ یہ ہے جب بھی گفتگو کرو مرزے کی شخصیت پہ کرو اور یہ اصول ہے کہ نبی جب دعوی نبوت کرتا ہے تو وہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ لوگوں میں نے تمہارے درمیان چالیس سال بسر کیے ہیں اور میرا دامن تمہارے سامنے ہے بتاؤ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے بتاؤ میں تم نے مجھ میں کبھی گویاب دیکھا ہے میرا اجلا دامن تمہارے سامنے ہے سوئی کے ناکے کے برابر اس کے اوپر کو داغ دکھاؤ تو سارے کفار نے مل کے کہا تھا بے شک آپ صادق و امین ہیں نبی سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش کرتا ہے توحید کو بعد میں پیش کرتا ہے اس لیے کہ نبی پہ اعتماد آئے گا تو پھر اللہ پہ اعتماد آئے گا نبوت ربوبیت کی سفیر ہوتی ہے نبی اللہ کا سفیر ہوتا ہے نبی اللہ کا ترجمان ہوتا ہے وہ اللہ کا پیغام اس کی مخلوق تک پہنچا کے اپنی ذات کو منوا کے اللہ کی ذات کو منواتا ہے ان کے ہاں کیا میں یار ہمارے چودھری غلام نبی صاحب تھے فوت ہو گئے بڑے کڑیل جوان تھے گجرا والا کے بڑے کڑیل جوان تو چودھری صاحب کہتے ہیں کہ میرے فوت ہو گئے بیچارے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے حضرت امیر شریعت کے ساتھ اپنی جوانی میں انہوں نے بڑا کام کیا بڑے دلیر آدمی تھے چولی صاحب گجرا والے کے رہنے والے تھے تو کہنے لگے مجھے بتایا کہنے لگے وہاں سے میرے علاقے میں جرمنی سے آدیا نہیں آیا اس نے بوسکی کی کمیز پہنی ہوئی سفید شلوار پہنی ہوئی بال بڑے لچھے دار بنائے ہوئے اس نے تو ٹھمک ٹھمک کر کے جا رہا تھا میرے پاس گزرا میں کہ کتے دیا بچیا سور دیا پترا حرام دیا اس مردے نو منن والے اس لانتی دی لانتی اولاد دفاع پر پرا کے تریا کر کہ تو اس کو کو پیسے کا خمار تھا جرمنی سے آیا تھا اس نے میرے خلاف جا کے کیس کرا دیا کہ جی نے مرزا صاحب کو گالا ہیں اس نے ہمارے مرزا صاحب کو گالا نکالی نکالی ہیں جب جو رہے آپ پہ کہ یہ کتنے بغیرت ہوتے ہیں چوری صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بلا لیا عدالت میں پیشی آئی جج نے مجھے پوچھا کہ آپ نے ان کے مرزے کو گالیاں دی ہیں چوری صاحب کہتے جدوں تو جمے ایسے کام سے لگے ہیں جناب جب سے پیدا ہوئے ہیں ہمارا مسئلہ صبح کا دوپہر کا شام کا رات کا سونے سو کے اٹھتے سب سے پہلے مرزے کی ماں بہن ایک کرتے ہیں پھر اور کو کام شروع کرتے ہیں جج صاحب کمال سوال کر دیا آپ نے اچھا کمال آپ نے سوال کر دیا اچھا تو آپ نے کون کون سی گالیاں دی ہیں جج کہنے لگا جج صاحب میں میری بڑی ورائٹی ہے میرے پاس گالیوں کی بڑا ذخیرہ ہے میرے پاس وہ تو بڑا ٹائم چاہیے اس کے لیے آپ اس سے پوچھیں کہ کون سی گالیاں میں نے دی ہیں اب اللہ کی شان دیکھیں مرد سے اس نے پوچھا بھی کون کون سی گالیاں دی ہیں مردے کو کیا لگا جی مجھے اب یاد نہیں ہے اب مجھے یاد نہیں ہے چوری صاحب کہنے لگے میں کہ موقع بن گیا کہنا جج صاحب ایسا کرتے ہیں میں مرزے کو گالیاں دینا شروع کرتا ہوں جو جو گالی آئے یہ اس کو ٹک کرتا جائے کہ یہ یہ گالیاں جج بھی کہتے مسلمان کی جی چلو کر شروع کرو کہتے میں شروع اب مرزے تیری میں تیری میں ماں تیری نو کھوتے لانا کھوتی دیا بچہ دلیا سورا تیری بے بے تیری نکی نا تیری وڈی تیری میں بھن میں چنگیا ٹکا کے کوئی سات سک ست سٹیاں جناب میں کہ دس یہ بجے ہے کہ نہیں جی یہ کوئی نہیں کہ اللہ میں تیریا بے نیازیاں تو سد کے جا موقع دتا ہی اج عدالت یدالت میں پھر ساہ پڑیا ہاں کو تیری تیری بھن تیری ماں تیری دن چڑیا تیری بین دنوں چھٹیاں کہ چالی پنجا اور میں کہ دس ہوئے کتے آ بغیرتا دلیا یہ ہے کہ نہیں جج صاحب میرا خیال اس میں بھی کوئی نہیں ہے کہ تیسرا سال آ اور رنیج رہے دلیا تیری ماں تیری بھن تیری بلا لگا بول یہ ہے کہ یہ بھی کوئی نہیں میں کہا جج صاحب مینو فی الحال جنیاں یاد وہ تو میں سارا کھڑ دتی اس ویلے میرے دل و دماغ سے جنہ ذخیرہ ہے نا وہ تو میں تمہیں سارا سنا دیتا ہے لیکن ورائٹی میرے کو بہت ہے نہیں کہ مک گئی نے ورائٹی میرے کو بہت ہے ورائٹی میرے کو بہت ہے تھی ایسا کرو کہ تریق پا دیو تو میں اگلی باری لکھ کے لیا گا مزید وہ جج نو بھی کہ بڑا مزہ آیا انہیں کہا چلو تاریخ پا دیا جج نے تاریخ پا دیتی دی اگلی میں تاریخ سے گیا موٹی موٹی گال جہی صحیح اندرون دور شہر چ کٹی جاتی ہے نا وہ میں لے کے گیا تو اگے مرد آیا ہی نہیں اگلی تاریخ پی ادھر بھی نہیں آیا اس تو اگلی بھی نہیں آیا ادمے پیروی کی بنیاد تس خارج ہو گیا این بے غیرت نے کہ عدالت کھلو کے ماں بھن دیا گالا کٹوائیاں وہ سنتے رہے جناب کہ کیس ہی سماعت ہو رہی ہے وہ کابیل تم نے یہ کیا جھگڑا کھڑا کر رکھا ہے کیا کدیا کھڑا کر رکھا ہے اس مردود کو نبی بیس کرتے ہو خدا کی قسم یہ تو شریف انسان بھی نہیں اور کس کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہو کون سی نبوت کون سی رسالت کون سی مہدیت اللہ پاک نے نبی علیہ سلاط وسلام کو تخت ختم نبوت پر بٹھا کر آپ کے سر اقدس میں تاج ختم نبوت سجا کر اور پورے عالم کی فضاؤں میں لان نبی آبادی کا پرچم لہرا کر پوری کائنات کو مخاطب کر کے یہ اعلان کر دیا ہے ماں کان محمد بلا کر رسول اللہ بلا کر رسول اللہ وخاتم النبی جین ارے تم اپنے مرز ملون کتے زریل خندیر رسیل بدماش کی بات کرتے ہو یہ نبی ہے ارے یہاں تو ابو بکر کا نبی محمد ہے عمر کا نبی محمد ہے عثمان کا نبی محمد ہے طلحہ زبیر کا نبی محمد ہے حسن و حسین کا نبی محمد ہے ارے جبرائیل کا نبی محمد ہے میکائیل کا نبی محمد ہے اسرافیل کا نبی محمد ہے میکائیل کا نبی محمد ہے جنات کا نبی محمد ہے انسان کا نبی محمد ہے حضر و شجر کا نبی محمد ہے سمجھو کمر کا نبی محمد ہے اگر کوئی زمین کی تہوں میں تہتا ہے اس کا نبی بھی محمد ہے اور اگر کوئی ستاروں کی دنیا کا باسی ہے اس کا نبی بھی محمد ہے اور قیامت کی آخری شام کو جو ماں آخری بچے کو جنم دے گی اس کا نبی بھی محمد ہے اور خدا جب ارے جب خدا جنتیوں کو جنت میں دوستیوں کو دوزخ میں بھیج دے گا تو جنت میں سارے نبیوں کا نبی محمد ہے اور ساری جنت کا نبی محمد ہے حضور نے فرمایا ہونا نبی الانبیاء میں نبیوں کا بھی نبی ہوں ارے وہ عطا اللہ شاہ بخاری نے کیا خوب کہا تھا رب الجلال نے وہ سانتے ہی توڑ دیے جن سے وہ نبی بنایا کرتا تھا مصبر کائنات نے وہ قلم ہی توڑ دیا جن سے وہ انبیاء کی تصویر کسی کیا کرتا تھا خدا وندے قدوس نے اس تنگی کے دندانے بھی توڑ دیے جو زلف نبوت میں پھرا کرتی تھی اب سورج چوندا ہو سکتا ہے یہ چاند تو بے نور ہو سکتا ہے یہ ستاروں کی کندیلیں تو بدھ سکتی ہیں یہ جلام پھل کی تو پھوٹ سکتے ہیں انادل کی نقبریزیاں ریزیاں اور تتلیوں کا رقص تو معطل ہو سکتے ہیں دریاؤں اور سمندروں کی روانیوں کا رخ تو بدل سکتے ہیں لیکن مستعفی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا ارے اس کو نبی والا ہے اس کانے کو بہنگے کو جس کی ایک آنکھ نہیں ہے مرزا کانا تھا مرزا ٹیرا تھا مرزا مہنگا تھا اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ مرزا تھتھا بھی تھا تھی اس کی آواز میں یہ صاف بول نہیں سکتا تھا سیرت المہدی میں بیٹے نے لکھا ڈوب مروکا دیا نہیں ہو سیرت المہدی میں بیٹے نے لکھا کہ حضرت صاحب پرنالا کو پنالا کہتے تھے پرنالا کہنے میں جو قادر نہیں ہے پنالا کہتا اس کو پنالا تھا لکنت تھی تھت وغیرہ یعنی جس طرح کیا حال ہے اس طرح بولتا جس طرح کو پوچھے نا یہ آمب اس طرح یہ بولتا تھا ستلا تھتلا کے بولتا تھا ہکلاتا تھا یہ اور سنیں مرزا ٹنڈا بھی تھا مرزا ٹنڈا بھی تھا بیٹے نے لکھا کہ اوپر کو چیز پڑی ہوئی تھی حضرت نسیح سی لانت اللہ علیہ اسے اتارنے کے لیے نیچے سٹول رکھا اوپر چڑھے تو افین تو کھاتا تھا ہر وقت تو اوپر سے یوں چکر آیا درم سے زمین پہ آئے یہ گڈ ٹوٹ گیا اور ساری زندگی جب پانی پیتے تھے ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں مرزا کیسے پانی پیتا تھا پانی پیتا کیسے پیتا تھا کہ ایک ہاتھ سے گلاس اٹھاتا یہ ٹونڈ ساتھ لگاتا ٹنڈا وہ اس کا مانتے خبیص آدمیوں تمہیں شرم آنی چاہیے دو تین مثالیں دے کے بات کو ختم کرتا ہوں ساڑھے دس میرے پاس ایک پرچی آئی ہے کہ مرزے کی موت بیان کی جائے آپ کو پتا کیسے مرا تھا کہاں مرا تھا مرزا اونچی بولا یار یار آپ کو بتاتے ہوئے شرم آ رہی اس کو مرتے ہوئے شرم نہیں آئی اس کے بعد میں نے اس سے سوال کیا میں نے اس سے پوچھا ہو کدی شراب شروع پیتی ہے کو افیم کو پانگج کو چرس کہنے نہیں جی میں تو شریف آدمی ہوں تر فٹ ہے تمہارا میں کہا مرزا شراب پیتا تھا افیم کھاتا تھا مرزا ساری زندگی افیم کھاتا رہا میں نے کہا یہاں پہ تمہیں تھوڑی سی کھانی پڑے گی قریب ہی ایک شخص جو پیتا ہے افیم کھاتا ہے تمہیں بھی لیں پھر ہونے لگا مجھے معاف کر دے میں آئندہ کبھی نہیں کروں گا بار بار پاؤں میں پڑے میں نے کہا سنو ہے مرزا کب اس کا مرید کہتا کہ حضرت صاحب نے ایک ایک دوائی جس کا نام تھا تریا کے علاقی وہ تیار کی اور اس میں کثیر جو کثیر مقدار میں افیم بھی شامل کی مرزا ساری زندگی افیم کھاتا رہا میں تجھے شرما آتی ہے کھاتے ہوئے تو بھی کھایا کر اور جہاز بن جا مرزا خود بھی جہاز تھا مرزا چل بنگ بھی تھا اس لیے مرزا جہاز تھا ہمیں کو کہے نا کہ مرزے کی نبوت پہ بات کروں ہم کہتے ہیں اور ہم ثابت کرتے ہیں مرزا جہاز تھا اور میں نے ایک مردئی کو کہا میں نے کہا وہ خالی جہاز نہیں تھا وہ دو تین سواریاں بھی اٹھا لیتا تھا وہ سواریوں والا جہاز تھا وہ چھوٹا موٹا جہاز نہیں تھا وہ مرزا قادیانی ای پلومبر کی دکان لاہور ہائی کورٹ کے سامنے آج بھی موجود ہے مرزا قادیانی اس دور میں بھی موجود تھی ای پلومر کی دکان سے ٹانک وائن منگوا کے پیتا تھا اس کے خطوط چھپ چکے ہیں کہ مرزا کا دینی شراب پیتا تھا ٹانک وائن پیتا تھا تو بھی شراب پی اس کی تقلید کے اندر ہمیں بتا ہمیں بتا ہمارے نبی کی تو سنت ہو اللہ کی قسم اسے ادا کرے کہو دیکھاؤ ہمارے ہاں تو یہ معیار ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی ایک جگہ سے گزر رہے تھے صاف میدان تھا ایک جگہ آئی انہوں نے اپنی گردن چکا دی سر نیچے کر لیا اور اس حالت میں وہاں سے گزرے ساتھی نے کہا حضرت کوئی چیز نہیں جہاں پہ آپ نے گردن کیوں چکائی کہنے لگے ایک دفعہ آکائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا یہاں ایک درخت تھا جس کی شاخیں نیچے چکی ہوئی تھیں عقائد تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخوں کی وجہ سے سر جھکا کے گزر گئے وہ مقام آیا میں نے آقا کی سنت یہاں تھا میں نے کہا تمہیں شرم آتی ہے تمہیں کس بات پہ شرم آتی ہے بھائی بات سنے ذرا تم بھی شراب پیو ہم منگواتے ہیں چپ کر گیا مجھے میری جان چھوڑ دے جان تیری نہیں چھوڑنی آج اچھا میں نے کہا یہ بتاؤ کبھی گھر سے پیسے پوچھے لے کے بھی بھاگ گیا تو کبھی کبے کی جیب سے کچھ نکالا اما کی جیب سے کچھ نکالا کہیں پیسے پڑ گئے لے کے بھاگ گیا مہینہ دو مہینے بعد واپس آیا خرچ کچھ کر کے کہنے لگا نہیں جی میں تو مالدان کا بڑا گزار ہوں فرما بردار ہوں تو میں نے کہا بردا قادیانی بھی اپنی اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا کہنے لگا جی وہ بھی ہوگا کہا تم الو کے الو ہو مرزئی ہونے کے لیے بے وقوف ہونا بھی بڑا ضروری ہے یہ ڈگری ہے اس کے بغیر مرزئی نہیں ہو سکتا بیٹے نے لکھا خود کہ حضرت مسیح مود لانت اللہ علیہ ابھی نو عمر ہی تھے کہ اپنے باپ کی پینشن مبلغ سات سو روپیہ لینے کے لیے گھر سے روانہ ہوئے میرے دوستوں جو جی، میں بات کر رہا ہوں آج سے ڈیڑھ سو سال پہلے کی مرزے کو انیس سو آٹھ میں مرزا مرا ہے مرزے کو مرے تقریباً سو سال ہو گئے تو نو عمری میں یہ ڈیڑھ سو سال سے بھی پرانا واقعہ بنتا ہے اس کا باپ انگریزوں کا ٹاؤٹ تھا ملت اسلامیہ کا غدار تھا جنگ آزادی کے اندر اس نے انگریز کو گھوڑے بھی دیے سپاہی بھی دیے جسوسی بھی کی اس کا چرچا بھی یہی صورتحال تھی اس کا بڑا بھائی بھی انگریزوں کا ٹاؤٹ اور غدار تھا یہ سارے کا سارا خاندان ٹاؤٹ اور غدار تھا کہ اپنا باپ کی اپنے باپ کی پینشن مبلک سات سو روپیہ لینے گیا سات سو روپے کی ویلیو کیا ہوگی آج سے ڈیڑھ سو سال پہلے وہ گورنر جنرل لگا ہوا تھا اس کا باپ جس کو سات سو روپئے پینشن ملتی تھی اور وہ کون سا سرکاری ملازم تھا جس کو پینشن ملتی تھی وہ سرکاری ملازم تو تھا نہیں وہ آج لوگوں کو سات سو روپیہ پینشن ملتی ہے اس زمانے کا سات سات سو روپیہ جو ہے وہ آج کا پچاس لاکھ سے بھی زیادہ ہے آج سے پچاس لاکھ روپے سے بھی زیادہ ہے میں نے اپنے بچپن کے اندر سونا ایک سو روپے کلو ایک سو روپیہ تولا بکتے دیکھا ہے جو آج سترہ ہزار روپے تولا ہے اتنا فرق پڑا جہاں ایک سو روپے تولا کہاں سترہ ہزار روپے کا تولا اتنا پیسہ کس بات کا ملتا تھا اس کو غداری کا پیسہ ملتا تھا پینشن تو اسے ملتی ہے جو سرکاری ملازم ریٹائر ہوتا ہے وہ تو سرکاری ملازم نہیں تھا وہ اس کو حرام زندگی کے پیسے ملتے تھے ملت اسلامیہ اسلامی سے غداری کی وجہ سے تو حضرت صاحب نے کیا کیا کہ سات سو روپے بیٹا لکھتا ہے حضرت صاحب نے سات سو روپیہ لیا اور سات سو روپیہ لے کر بھاگ گئے اور ایک اور ہمارا ایک رشتہ دار جس کا نام مرزا امام دین تھا جس کا چال چلن بھی ٹھیک نہیں تھا وہ حضرت صاحب کو ادھر ادھر لے کر پھرتا رہا اس جملے پہ ذرا غور کریں وہ حضرت صاحب کو جو اس وقت نو عمری تھے ان کو لے کر ادھر ادھر پھرتا رہا اور جب سارے پیسے اجڑ گئے ختم ہو گئے تو پھر شرمندگی کے مارے مرزا گھر آیا اب میرے پیر و مرشد حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جب یہ واقعہ بیان کرتے تو پھر شادی نکتہ ور تھے اس پہ رک جاتے ادھر ادھر لے کر پھر رہا شادی کہتے کبھی ہوٹل میں کبھی ہوٹل میں کبھی باغ میں کبھی کھیت میں کبھی سکاوے میں اس نے جی بھر کے استعمال کیا اس کو یہ دنیا میں آیا ہی یہی کام کروانے کے لیے تھا تو میں نے کہا تو بھی گھر سے باہر ابے کا پیسہ اٹھا سنت پوری کر اپنے نبی کی تو بھی گھر سے باہر ننکانہ صاحب میں قادیانیوں کی ایک لڑکی جا رہی تھی ہمارے نوجوانوں کو موقع تھا کہ وہ گزری اس نے کہا کہ آئی لو یو یہ مرزگی وہی ہے نا میں کہا I love you I am with you I shall help you اس نے اپنے باپ کو بتایا وہ تھانے چلا گیا تھانے دار نے ہمارے دوستوں کو بلا لیا کہ آپ نے اس لڑکی کو کیا کہا ہے وہ لڑکوں کو بلایا بھی کیا کہا ہے انہوں نے کہا کہ ان کے نبی کی وہی سنائی اس کے نبی کی حدیث سنائی ہے انہیں آئی لو یو یہ ہمیں ہمارے نبی کی حدیث سنائے ہم ان کے منہ میں گی شکر ڈالتے ہیں انہیں کہیں کہ پڑے آنا خاتم النبی جین اللہ نبی آبادی منہ مانگا انعام دیتے ہم انہیں ان کے نبی کی حدیث سناتے ہیں یہ تھانے آ کر شکایت کر رہے ہیں وہ تھانے دار حیران ہوا کہ مرزے پہ وہی آئی تھی یہ والی I love you I am with you آئی انہیں حوالہ دکھایا انہیں تو سور دیا پترا ہو پوترا توڑ دیران زیادہ دوڑا دیا مرزا کا دیا چھبیس مئی سن انیس سو آٹھ بروز منگل رات کو ساڑھے دس بجے شہر لاہور کے ایک بازار برانڈر روڈ لاہور کی اوپر والی منزل کی لیٹرین میں مرا مرزا قادیانی تاریخ تھی چھبیس مئی انیس سو آٹھ لیا جی دن تھا منگل کا کیونکہ دس نمبریہ تھا اس لیے ٹائم بھی ساڑھے دس بجے رکھا گیا شہر لاہور کا انتخاب کیا گیا اس کے لیے اور جو جگہ ہے وہ برانڈرس روڈ لاہور کے اسٹیشن کے پاس ہے اس کی دوسری منزل کی لائٹرین میں مرا وہ بلڈنگ آج بھی موجود ہے پہلے اس کا نام ایم بلڈنگ تھا اب وہاں کے تاجروں نے اس کا نام بدل کے محمدیہ بلڈنگ رکھ دیا ہے اور وہ جگہ بھی آج موجود ہے بلڈنگ موجود ہے اور وہ لاہوری کا کے پاس ہے انہوں نے اس پہ لکھ رکھا ہے جناب مرزا صاحب اس عمارت کے ایک حصے میں فوت ہوئے اور کاش یہ بھی بتا دو کہ کس حصے میں فوت ہوئے ہیں اب تعجب کی بات دیکھیں مرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ منگل کا جو دن ہے یہ بڑا منہوس دن ہے اور اسی دن مر گئے ساری زندگی منگل کے دن کو منہوس کہتا رہا اور منگل والے دن مر گیا مرزا کا دیانی پچیس مئی انیس سو آٹھ کو اپنے ایک مرید کے گھر لاہور آتا ہے اور اس وقت اس کی حرامزدگیاں بہت چوٹی پہ پہنچ چکی تھیں جو ضروری چیز ہے وہ لکھ لیں باقی سن لیں اس کی حرام زدگیاں اپنی چوٹی پہ پہنچ چکی تھیں پچیس کو یہ لاہور میں آیا اور موچی دروازہ کے پاس مسلمانوں کا ایک بہت بڑا جل... بہت بڑا جلسہ تھا رات کے پچھلے پہر محدث علی پوری حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ خطاب کے لیے آئے اور انہوں نے کہا کہ لوگوں میری عادت پیشن گوئیاں کرنا نہیں ہے لیکن آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی زبان سے ایک بات سن لو اور اس بات کو نوٹ کر لو اپنے دل و دماغ کے اندر اتار لو کہ اب مرزا قادیانی کی تنابیں کھینچ لی گئی ہیں اور آئندہ چوبیس گھنٹے کے اندر مرزا قادیانی جہنم واصل ہو جائے گا لوگ حیرانوں سے اتر رہ گئے کہ اتنی بڑی بات اتنا بڑا دعوی میرے اللہ کی شان دیکھیے کہ چوبیس گھنٹے پورے ہونے سے پہلے اگلے دن مرزا قادیانی ساڑھے دس بجے لیٹرین میں نقد جان ہار گیا ہوا یوں مرزا قادیانی کھابا گیر تھا بہت بڑا ستر کھوتے مل کے وہ نہیں کھا سکتے جو اکیلا کھا جاتا تھا اور ساری زندگی کھایا مریضوں کے گھروں سے آیا وہاں پہ رات کو کھابا شروع کیا پیٹ پھول گیا پیٹ نے کہا ہے رام زیادہ بند کر اب بس کر دے مجھ میں گنجائش نہیں لیکن کھابا کھاتا رہا تھوڑی دیر لیتا پیٹ میں گڑ گڑ گڑ گڑ گڑ گڑ گڑ ہوا اب وقت آ گیا لیٹرین میں گیا فارغ ہو کے آیا پھر گیا پھر آیا پھر اب اب فاسٹ کی دوڑ رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے آخری وقت آ گیا اسرائیل پہنچ چکا ہے اس کے بعد بیوی کہتی ہے بیٹا لکھتا ہے کہ اما جان کہتی ہیں کہ اس کے بعد ٹانگوں میں سکت نہ رہی کہ لیٹرین تک جا سکتے لہذا چار پائی کے پاس دو اینٹیں رکھ کے وہیں لیٹرین بنا دی گئی اتنے بیٹھا گر سارا کچھ بھر کھوتے کا کٹ سی ڈلے کا چار پائی پہ بٹھایا پھر گر سارا کمرہ لٹرین سے بھر دیا ہی گلازت پورے کمرے میں پھر اس کے اوپر بٹھایا تو چھپ کر کے گرا اس کے اوپر چھپ کر کے جب گرا تو وہیں مر گیا منہ نام نہاد داڑھی ہاتھ پاؤں کپڑے سارے غلازت سے بھریں گے بدبو اور تافن اتنا جس کا حد و صاف نہیں لت پت پڑا ہے اور اس طرح لیٹا ہوا ہے جس طرح سنہری مشہری پہ لیٹا ہوا میرا بیٹا ایک دن مجھے کہنے لگا کہنا بھو میں نے یہ پڑھا ہے تو اس کو مرتے ہوئے شرم نہیں آئی وہاں پہ کسی اور طریقے سے مر جاتا تو پوری کی پوری وہ جگہ لیٹرین بنا دی گئی تو اس میں اس کے پتلے پخانے اس میں لت پت پڑا ہوا ہے دوستوں اس کو اٹھایا گیا وہاں سے جھاڑو کے ساتھ دھویا گیا میرے اللہ کا انتقام دیکھو جھاڑو کے ساتھ دھویا گیا کپڑے اتارے گئے اس کو ڈبل ہیگا ہوا تھا مکد کے راستے سے بھی پخانا آتا تھا اور منہ کے راستے سے بھی پخانا آتا تھا اس شبد کا بات آپ سے کر رہا ہوں منہ کے راستے سے بھی بکت کے راستے سے بھی سارا جسم اندر تک لت پتا گلادت کے ساتھ پھر اس کے کپڑے اتارے گئے اس کھوتے کو ننگا کیا گیا پھر اس پہ بالٹیاں ڈال ڈال کے اس کو دھویا گیا پھر اس کو گسل دیا گیا گسل دینے کے بعد اس کو کفن دیا گیا اب جب انہوں نے کفن دیا تو یہ نیچے سے بھی لیک کر رہا تھا اس وقت بھی اور اوپر سے بھی گلادت اگل رہا تھا وہ منہ سے جو غلازت آتی وہ صاف کر دیتے کفن دیا اس نے وہ نیچے سے کفن بھر دیا دوسرا کفن دیا اس نے دو منٹ لگائے پھر بھر دیا وہ جاری تھا کام پوری تیزی کے ساتھ پتہ نہیں کہاں سے اتنا مال آ گیا اب انہوں نے کہا گرمی کا مہینہ مئی مہینہ میں اس نے بڑا سلیکٹ کیا تھا اپنے لیے اوپر سے حیضے کی موت سلیکٹ کی گرمی کا مہینہ کہیں پھٹ نہ جائے اس کو لے کے بھی جانا ہے تو ایک جو ان کا نا بڑا قادیانی عقل مند قسم کا تھا اس نے کہا کہ انہیں بعض نہیں آنا یہ بڑا حرام دہ جس کام سے بچپن تو بھی لگ جاتا سی ہٹتا نہیں سی تے شیطان شیتانوی تو پھر گیا کئی دفعہ تے بچپن تو ساتھی جڑے وہ بھی مطلب تو مستفید ہوں رہے نے تو اس کے نا کو گولا بنا کے نا روئی کا وہ دیں حقائق ہے روئی کا گولا بنایا گیا وہ دیا گیا وہ مطمئن ہوئے دو تین منٹ گزرے دو تین منٹ مطمئن ہوئے گولا دے کے مطمئن ہوئے ہو گیا گولا سکسر وہ اڑا کے مارا میں کہ سانو گولا دیں مرضی دوسرے مرضی نے کہا انہیں کہا ذرا سائز بڑا کرے حضرت بڑے وسیع ظرف ہیں نیچے سے گولا ذرا بڑا دیں انہوں نے گولا بڑا ذرا دے کے سکا مارا اس نے دوسرے کو لگتا رکھو کہڑا گولا رکھ دیا کیا مرزا جی لکھ دی لانت جے کروڑ کروڑ گڑ فٹے منہ جے بند کر دو کی کام شروع کر جی تھی کرکٹ کھیلنا شروع کرتا باندر کی بوتھی والے دلیل کرنا شروع کر دیتے سانو بند کر دے کام ایک دے ان میں بڑا سیاح تھا اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ یہ پھسل جاتا ہے نا روئی کا گولا تو آپ ایسا کریں کہ روئی کا آپ توڑی لیں توڑی کا گولا بنا کے نا اس کے اوپر لپیٹ دیں تو وہ پھسلتا نہیں وہ دیں ذرا ہو ٹھیک جمبو سائز گولا ہو جمبو سائز گولا گولا دیا جناب وہ مطمئن ہوا تو انہیں وہ بھی نکال دیا انہوں نے کہا رکھو کہڑا گولا رکھ دیکھ حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ کسی درجی کی خدمات حاصل کرتے کسی موچی کی خدمات حاصل کرتے اور اوپر سے بھی جاری ہے قادیانیہ نے کیا ہوئے انہیں سور کے پتر نے باز نہیں ہونا یہ حرام دہ بڑا گلا شور ہے ان لے چلو اسی طرح اب انہوں نے اس کو وہاں سے نکالا اسی میں غلط بہ رہی ہے پیٹ پھول گیا اس کا اب برانڈر رول لاہور سے اس بلڈنگ سے نیچے آیا ہے اور لاہور زندہ دلوں کا شہر ہے ایمان پرور لوگوں کا شہر ہے غازی علم الدین شہید کا شہر ہے اور تعجب کی بات آپ کو بتاؤں ظفر اقبال نگینا نے اپنی کتاب غازی علم الدین شہید میں لکھا ہے کہ جس دن مرزا کا دیانی جہنم واصل ہوا اسی دن غازی علم الدین شہید پیدا ہوا غازی علم الدین شہید بھی لاہور میں اس نے ورود کیا اور اس کا جلوس وہاں لاہور سے ہی نکلا ایک ہی دن میں اللہ نے ہمیں دو تحفے دیے ایک تو ملت اسلامیہ کا پاس اسلام اور ملت اسلامیہ کا ہیرو غازی علم الدین شہید اس دن پیدا ہوا اور اس دن یہ جھوٹا ملون لائن سور اللہ نے اس کو جانم واسط یہ دو انعامات ایک ہی دن میں ملے اب جناب نیچے نکلے تو لاہوریوں نے کیا کیا تھا کہ آپ برانڈ روڈ لاہور میں جائیں تو چار چار منزلہ ہندوؤں کے زمانے کی بنی ہوئی بلڈنگیں بڑی بڑی اونچی تو اس وقت جو لیٹرینیں ہوتی تھیں وہ کوٹھے پہ ہوتی تھی اوپر تو انہوں نے جمع نہیں اور چوڑیوں سے کہا خبر پھیل گئی تھی بہت زیادہ انہوں نے جمعدار اور چوڑیوں سے کہا کہ لیٹرین کی جتنی غلاستیں ہیں فضلے ہیں وہ سارے کڑائی میں جمع کرو گھر کا کوڑا کر کر سارے جمع کر کے اوپر کڑائیاں جو ہے وہ مڈیروں پہ رکھ دو باہر نہیں پھینکنے جانی ایک میں نان آیا ہوا ہے اب تمام روڈ جو بھرا ہوا ہے کڑائیوں کے ساتھ اب جناب جو ہی یہ باہر نکلے اتو کڑائی آئی درم لت پت ہو گیا غلادت میں لت پت ہو گیا ابھی اس کو سنبھال رہے تھے دور سامنے سے ایک اور آئی دڑن ادھر سے تیسری چوتھی وہ جناب اس کا جو جنازے والی چار پائی تھی اتنی اتنی اوپر سے بڑھ گئی انسانی فضلے کے ساتھ اب جنازہ نہ اٹھایا جائے چار پائی نہ اٹھائی جائے ایک مردا ایڈا پارا اس کو دودا پار پی گیا نیچے رکھ کے صاف کیا سارے رستے اس پہ کڑائیاں برستی رہی صاف کرتے پھر سکڑیاں برستی رہی اس کے اوپر اللہ والوں پہ تو گل پاشی ہوتی ہے نا اس پہ گوں پاشی ہوئی اسی حالت میں اس کو لے جایا گیا لاہور ریلوے اسٹیشن پر پیٹ پھولا ہوا اس کا کا دینی گھبرائے ہوئے کہ تو کھلارا نہ پا دے تھے کہیں پھٹ گیا تو مصیبت پڑ جائے وہ انگریز انگریز انگریز نے اس کی لاش کی حفاظت کے لیے خصوصی طور پر انگریزی پولیس کو گورا پولیس کو بھیجا کہ کئی مسلمان اس کی لاش کھینچ کے اس کے ٹکڑے کر کے کتوں کو نہ کھلا دے گورا پولیس کو بھیجا اس نے اس کے گرد ہسار باندھا ہوا اب جو بارش اس پہ ہوئی ان پہ بھی ہوئی وہ بھی گوں میں لت پت ہو گئے گو گوں ہو گئے آگا شورش اس کشمیری نے اپنی کتاب تحریک ختم نبوت میں لکھا ہے کہ انہوں نے بعد میں اعلی پولیس اسپتان سے احتجاج کیا کہ نبوت کا دعویٰ تو اس طرح زادے نے کیا تھا ہمارا کیا قصور تھا کہ ہم پہ اتنی گلاس سے بہنکی گئیں اور نوٹ کیجیے اس بات کو بھی سورج نے لکھا کہ پولیس کی طرف محکمہ پولیس کی طرف سے ان گورے سپاہیوں کو صابن کی چار چار چکیاں دی گئیں کہ ان کے ساتھ نہا بھی لو اور وردیاں بھی دو لو ابھی آ گیا اسٹیشن پہ کہنے لگے جی بک کریں اسے کالیان لے کے جانا بک کریں اب سارے لاہور شہر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ مرزا جا رہا بک ہونے کے لیے ریلوے اسٹیشن کو بھی اسٹیشن ماسٹر کو پتا تھا انہیں بک کریں انہوں نے کہا چکے نا سور دے پتر جو اتنے لائے تھے بھاگ جاؤ یہاں سے اس کو بک نہیں کرنا انہوں نے کہا کیوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس وقت بھی اور آج بھی یہ ریلوے کا قانون ہے کہ جو شخص وبائی حیضے سے مر جائے وبائی مرض سے مرے اس کی لاش ریلوے بک نہیں کرتا آج بھی یہ قانون ہے اس وقت بھی تھا وجہ کیا کہ وبائی مرض یہ ہوتا ہے کہ ایک سے دوسرے کو دوسرے کو تیسرے سے پھیلتا ہے پہلے جب حیضہ آتا تھا تو گاؤں کے گاؤں جو تھا وہ بہا کے لے جاتا تھا لاکھوں آدمی ہزاروں آدمیوں کو مار دیتا تھا تاؤن آتا تھا وبائی مرض تھا ہزاروں آدمیوں کو لے جاتا تھا انہوں نے کہا یہ یہ وبائی مرض سے مرا ہے اس لیے اس کو بک نہیں کرنا میں کیا کہ تو تک نہ کیتا تو سے پار جانا تو تپے بھی انہیں بک کرو انہوں نے اوپر جناب تارے دی لوگوں کو بگایا کہ جناب مرزا کاد نے چار نمبر پلیٹ فارم سے تپے بھی ہے ٹیڈوں کا بھول گیا پھٹنے کے قریب آیا ہوا ہے وہ یہ اس کو بک نہیں کر رہا اوپر سے اس کو آرڈر آیا کہ اس کو بک کر لو اس نے کہا قانون کو بدلو پھر بک کروں گا اللہ نے اس کے دماغ میں بھی انگریز انگریز وہ جو اسٹیشن ماسٹر تھا اس کے دماغ میں بھی یہ بات ڈال دی کہ میں نے اس کو بک نہیں کرنا اس نے کہا قانون کو تبدیل کرو میں قانون کی خلاف ورزی کیوں کروں زیادہ پریشر پڑا اس نے کہا میں استعفا دے دوں گا اس بات پہ تجاج کرتے ہوئے لیکن اس کو بک نہیں کروں گا اب یہ کئی گھنٹے وہاں پہ پڑا رہا بدبو پھیلا رہا آخر بڑی لہدے دے کے بعد اس بات پہ فیصلہ ہوا کہ اسے مال گاڑی کے ڈبے میں بک کر دیتے ہیں اور یقین جانیے اس کے تابوت کو مال گاڑی کے ڈبے میں بند کیا گیا اس کے تابوت کو مال گاڑی کے ڈبے میں بند کیا گیا اور جس ڈبے کے اندر یہ بند تھا اس میں اور کیا تھا کھوتے کوڑے تھچر مجھا گاواں کٹے ویچے کنجر نال وڑے آئے یہ سارے جانور درمیان میں یہ یہاں سے قادیان لے جایا گیا اور وہاں قادیان میں چند نام نہاد لوگوں نے اس کی نماز جنادہ پڑی بردوت کی اور اس کو دفن کر دیا گیا لیکن میرے دوستو انگریز نے اس کے تبوت کے نیچے توڑی بچھائی ہوئی تھی کیونکہ حضرت صاحب وہاں قادیان تک لیک ہوتے ہوئے جا رہے تھے انہوں نے وہ توڑی والا گولا بھی نکال دیا تھا وہ رستے میں بھی مستفید کرتے جا رہے تھے لوگوں کو توڑی نیچے بچھائی ہوئی تھی اس کے نیچے پلاسٹک تھا اور اس کے اوپر اس کو تبوت کو بند کیا ہوا تھا جب اس کو دفن کیا گیا تو انگریز نے اس توڑی کو بھی آگ لگوائی اور انگریز نے اس تابوت کو بھی آگ لگوا کے اس کا کالا سرما بنایا جلا دیا میں نے قادیانی سے کہا میں نے کہا اللہ کی قسم سچا نبی تو جس جگہ کو ہاتھ لگا دے وہ قیامت تک کے لیے تبرک بن جاتا ہے وہ قیامت تک کے لیے تبرک بن جاتا ہے ارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو حضر اسود کو مخاطب ہو کے یہ کہہ دیا تھا اے حضر اسود تو ایک سیاہ رنگ کا پتھر ہے نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے عمر تجھے کبھی نہ چومتا عمر تجھے فقط اس لیے چومتا ہے کہ میرے آقا محمد نے تجھے چوما تھا حضر اسود کے پاس کچھ نہیں حضر اسود کے پاس ایک ہی اثاثہ ہے کہ محمد کے لبوں نے اسے چوما حضور نے اسے چوم کے امر کر دیا کہ آج اربوں کی تعداد میں مسلمان سے چومنے کے لیے بےتاب ہیں سارے جاتے اس کو چومتے اس لیے کہ یہ سنت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے کہا تم بھی مجھے توڑی جی سنبھال کے رکھ لیتے تو توڑی جو تھی سنبھال کے رکھ لیتے کو بچہ تمہارا بیمار ہوتا دو دانے اس میں ڈالتے گلاس کو گول کے بچے کو پلا دیتے بچہ مرزے کے پاس جاتا کسی کو بخار ہوتا قادیانی ملون کو دو دانے ڈالتے اس پہ گھماتے وہ بھی فٹ فٹ کرتا وہ بھی پہنچتا کے بعد فٹ پٹفڑا ہوئے جاتے تو اس کو جلایا کیوں تبوت کو رکھ لیتے کسی کا گلا خراب ہوتا اس کو تھوڑا سا وہ تبوت کی لکڑی چسا دیتے وہ بھی فٹ فٹ کرتا جاتا جنگل میں اس کو محفوظ رکھ حضرت سے رضی اللہ ہو تالو کی آنکھ میں تیر لگتا ہے جنگ میں آنکھ کا ڈیلا باہر آ جاتا ہے حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ اس آنکھ کے ڈیلے کو ہتھیلی پہ رکھتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آتے ہیں کہتے آقا تیر لگا میری آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا حضور سلاۃ وسلام نے لواب دہن لگایا اور آنکھ کا ڈیلا فٹ کر دیا قطادہ کہتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا میری دوسری آنکھ کی نظر تو کمزور ہو گئی لیکن جس آنکھ کو محمد کریم نے اپنا لواب لگا کے فٹ کیا تھا آخری عمر تک اس کی نظر میں فرق نہیں پڑا ہوش تبوت کو سنبھال کے رکھتے اس کو چومتے دے تم بھی لیکن ان ملونوں کا پتا تھا مرزا قادیانی جہن واسن ہو گیا اس کو دفن کر دیا گیا وہاں پہ موضوع مرزا قادیانی جب دفن ہو گیا قادیان میں تو کچھ مدت کے بعد حضرت میا شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں حضرت اللہ مانور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سے انہیں بڑی محبت تھی عقیدت مند تھے ان کے آپ مرزا کی قبر پہ چلے گئے جا کے وہاں پہ مراقبہ کیا قبر پہ جا کے مراقبہ کیا واپس آئے مریدوں نے پوچھا حضرت آپ اللہ والے ہیں آپ نے دیکھا کیا نظر آیا فرمایا جب میں نے کشپ کی نگاہ سے اس کی قبر میں نگاہ ڈالی تو مجھے کالے رنگ کا کتا کالے رنگ کا پاگل کتا قبر کے اندر گھومتا نظر آیا یہ کتا تھا ساری زندگی بھونکتا بھونکتا چلا گیا ہمارے لاہور کے ایک ماسٹر صاحب تھے رنگ مال ہائی اسکول میں تھے وہ پڑھاتے تھے اسکول میں کلاس میں آتے تو کلاس میں آنے کے بعد وہ کہتے کہ اگر میری کلاس میں کوئی خنزیر ہے تو وہ باہر نکل جائے اتنے مجاہد تھے اتنے متشدد تھے اس میں مراد ہوتا تھا اگر کوئی نہیں ہے تو وہ نکل جائے پوچھا کہ حضرت کیوں نکالتے ہیں کہنے لگے اگر میں اس کو اردو پڑھاؤں گا تو یہ اردو پڑھ کے میرے نبی کے خلاف خرچ کرے گا اگر اسے انگریزی پڑھاؤں گا انگریزی پڑھ کے میرے نبی کے خلاف خرچ کرے گا جو بھی علم پڑھاؤں گا اس لیے میں کسی قادیانی کو اپنی کلاس میں نہیں بیٹھنے دوں ماسٹر قطب الدین جو اللہ والے تھے کہتے ہیں کہ مجھ پر ایک مشکل آ پڑی عجیب قسم کی گھریلو مشکل تھی میں اس مشکل میں پھنس گیا دن رات اس میں پریشان رہتا بڑی دعائیں کرتا مشکل حل نہیں ہوتی تھی میں نہ زمین پہ تھا نہ آسمان پہ تھا ایسی مشکل تھی کہنے لگے ایک دن میرے دن میں اچانک خیال آیا کہ یا اللہ اگر تو میرے یہ مشکل حل کر دے تو میں تیرے حبیب کے اس کائنات میں سب سے بڑے دشمن مرزا قادیانی کی قبر پر جا کر پیشاب کروں گا ماسٹر صاحب کہتے تھے کہ پتہ نہیں ابھی میں نے منت مانی ہے جب میرا کام پہلے ہو گیا میں نے منت مانی ادھر میری مشکل حل ہو گئی کام ہو گیا اب کہتے ہیں منت پوری کرنی تھی لاہور سے کہتے ہیں جہاں پہ میں لاہور سے بٹالے پہنچا بٹالے سے آٹھ میل دور کا ہے بٹالے جب میں اترا تو وہاں پہ ہلوائی کی دکان تھی میں نے اسے کہا کہ پانچ کلو لسی ایک کلو دودھ اور چار کلو پانی اس میں ڈال کے پانچ کلو لسی تیار کرو اس نے کہا آپ کتنے آدمی ہیں اس نے کہا تم اس بات کو چھوڑو کتنے ہیں جو تمہیں آرڈر دیا اس کو پورا کرو اس کو اس کے پیسے لو وہ بڑا بغور دیکھتا رہا یہ کیسا جوان آدمی ہے کچھ پانچ کلو لسی پیے گا کہتے میں نے وہ کچی لسی بنوائی کچی لسی بنوا کے وہ پانچ کلو کی پانچ کلو پی گیا میں یہاں یہاں تک مر گیا اب وہاں سے بیٹھا اور میں قادیان پہنچا مردے کی قبر پہ پہنچ گیا اب کوئی مردئی آ رہا ہے وہ اس کے لیے دعا مانگ رہا ہے کوئی اس کی مٹی کو اٹھا کے آنکھوں میں مل رہا ہے کوئی اس کی قبر کو ہاتھ لگا کے سینے پہ پھیر رہا ہے میرا کہتے ٹائم نہیں لگ رہا میں انہوں نے کیا کھوتے ہو پیچھے ہٹو اسی بھی منت ادا کرنا ہے لاہوروں ہم نے بھی مدد ادا کرنی ہے لاہور سے آئے ہیں کہتے مسانہ میرا پھٹنے والا ہوا پیٹ میرا پھٹنے والا وہ حرام دہ جا نہیں رہے <coughs> کہتے کچھ اندھیرا ہونا شروع ہوا اور میں بالکل یہ میرے بس سے باہر ہو رہا تھا <coughs> کہ جلدی منت ادا کروں تو اندھیرا ہوا اللہ نے مجھے موقع دیا مردئی ادھر ادھر ہو گئے قبرستان کے اندر میں نے کچھ اینٹیں پڑی تھیں وہ میں نے کٹھی کی کٹھی کر کے اس کے میں نے گھوڑی سی بنا لی اسٹول ٹائپ نہیں ہوتا وہ میں نے بنا لیا تو پھر میں نے کہتے ہیں اس کے اوپر چڑھ کے ادار بند کھولا اور چھڑکاؤ لگایا جل تھل ہو گیا اس کے بعد کہتے ہیں میں نے نلا دیا مردے کو پھر میں نے oh, حکیم نور الدین تو یہ نہ کہے کہ ہم کنجوس ہیں ہم فیاض ہیں مسلمان ہیں اس کی قبر پہ چھڑا کر چھڑکاؤ کیا شرم جو خاص خاص بندے تھے سب کو چھڑکاؤ لگایا کہنے لگے مردوں کی قبریں ختم ہونی تھی ہونی شروع ہو گئی لیکن اللہ نے میرے پیشاب میں اتنی برکت ڈال دی ختم نہیں ہو رہا تھا وہ اس کنجر کی قبر کے ساتھ یہ سلوک ہوا باز مرزا کا نام سنا آپ نے نہیں سنا مجلس احرار میں شاہ جی کے ساتھی تھے بڑے جی جاں باز مرزا بڑے مجاہد آدمی تھے دس بارہ سال انہوں نے ختم نبوت کے لیے جیل کاٹی سن انیس سو چونتیس میں کہا جس طرح ربو کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا سن انیس سو چونتیس سے پہلے کادیان میں داخل ہونا مشکل تھا حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ ایک لاکھ کا لشکر جرار لے کر انہوں نے قادیان پر چڑھائی کی اور سن انیس سو چونتیس میں قادیان میں داخل ہوئے اور وہاں پر ختم نبوت کانفرنس منعقد کی تو جاں باز مرزا بہت شرارتی آدمی تھا بہت ہی زیادہ شرارتی تو ایک دفعہ وہ میرے پاس آئے جاں باز مرزا صاحب تو اتنا حاضر دماغ اور فلم بدی گفتگو کرنے والا ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا ان کی آپ کو ایک بات سناتا تھا وہ مردئیوں کا علاج وہ کس طرح کرتے تھے دوسری بات بعد میں سناتا ہوں آپ نے سنا ہوگا ایک صحافی تھا میم شین محمد شفیع اس کا نام تھا لیکن اس نے اپنا نام میم شیم رکھا ہوا تھا یہ بہت بڑا قادیانی نواز تھا قادیانیوں کی فیور میں مزہ میل لکھتا سر ظفر اللہ کی خدمات کو بیان کرتا اس نے یہ کیا وہ کیا تو جاں باز مرزا نے اس کو دو تین دفعہ سمجھایا کہ بعض آ جا ورنہ میں اپنے انداز میں تیرا علاج کروں گا یہ ذرا مائک بند ہو سکتا ہے بند ہو گیا یہ آج کا خاص تحفہ ہے آپ کے لیے کہ ان کا علاج کس طریقے سے کرتے ہیں آواز آ رہی ہے آپ تک تو جہاں باز کہتا ہے وہ باز نہیں آیا تو ایک دن یہ نبے سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا نبے سال کی عمر میں بھی وہ بڑے شرارتی تھے بڑے مدام نگار تھے نوے سال کی عمر میں انکال ہوا تو یہ کہتے ہیں کہ میں میم شین کے گھر چلا گیا میم شین کی ڈائری اس کی چھپتی تھی اخباروں میں کہتے ہیں میں میم شین کے گھر چلا گیا تو میں نے دروازے پہ دستک دی بیل دی تو وہ گھر نہیں تھا اس کی بیوی باہر آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپا جی میم شین صاحب گھر ہیں یا ذرا بیٹھ جا بابا جی آپا جی میم شین صاحب گھر ہیں وہ کہنے لگی نہیں جی وہ تو گھر ہی ہے کچھ پیغام ہو تو دے دیں آگے سے جہاں بال مرزا کیا کہتا ہے تو نہیں پیغام ادو دے دے لگا اچھا مین سین صاحب آئے نا تو انہیں کہیے گا کہ لان نون صاحب آئے تھے <laughs> یہ علاج ہو رہا ہے ان کنجروں کا علاج کیا ہے صحیح نوازوں ہوگا جامع قطع میں پیغام دے کے آ گیا کہنے لگا دس بارہ دن کی بات کی بات ہے میں سرکل روڈ پہ جا رہا تھا آگے سے مین چیز گاڑی میں آ رہا تھا اس نے مجھے دیکھ کے جو گاڑی روک لی وہاں بریک کے لگائی ہوا میرے پاس آیا کی بکواس کر کے تھے بکواس کی دے کے بس تو بکواس کر کے ہیں جتنے تو کافی سارے لوگ کٹھے ہو گئے کیا ہوا کیا ہوا تو اب وہ جامع مرزا لوگوں کو کہنے کا دیکھے جی اس کا نام ہے مین سنگھ تو اردو زبان میں اردو اردو قاعدے کے دو حرف اس نے لیے ہیں اور اردو قاعدے سے دو حرف مجھے غریب نے لے لیے ہیں اگر اس کو اس پہ بھی اعتراض ہے تو یہ بھی یہ لے لے دو حرف قاعدے سے میں نے نہیں ہیں دو اس نے لیے اردو کے قاعدے سے دو ارب میں نے لیے ہیں اگر اس کو اس پہ بھی سنا ہے کہ ہم غریبوں نے یہ دو ارب کیوں لیے ہیں تو یہ دو یہ لے لو ساری زندگی میں ان تین نے کبھی نے کچھ نہیں لکھا کیونکہ جاوا سے کہا تھا جس دن تم نے علی کی فیور میں لکھا لال مون صاحب گھر ہو تو جام باز مرزا سن انیس سو چونتیس کی کانفرنس جام باز مرزا سن انیس سو چونتیس کی کانفرنس میں شاہ جی کے ساتھ قادیان پہنچا قادی احسان احمد شجابادی آبادی مجلس تحفظ ختم نبوت کے دوسرے امیر ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے بعد تو قاضی صاحب بزرگ آدمی تھے تو جہاں باز مرزا بہت شرارتی تھا تو بد مرزا انہیں کہنے لگا کہ قاضی صاحب آپ تو پہلی دفعہ کادیان میں آتے ہیں میں تو کئی دفعہ یہاں سے چھپ کے پھر پھر کے گیا ہوں تو آؤ آپ کو مرزے کی قبر دکھاؤں آپ کو مرزے کی قبر دکھاؤں کہنے لگے وہ مرزا یعنی آپ قاضی صاحب کہنے لگے باز تو بہت شرارتی آدمی ہے تو مجھے کہیں پھنسا دے گا کہ نہیں کالی صاحب تھی وڈے آدمی ہو بزرگ آدمی ہو میں تھوڑا کوئی شرارت کر سکنا جناب تھی من دسو کدی میں تک شرارت کی ہوئے وہ اعتماد میں آگے لے گیا اب وہ گھومتے گھماتے کادیان کی گلیاں دکھاتے وہ کادی صاحب کو مردے کی قبر پہ لے گیا وہاں پہ مردئی دعائیں مانگ رہے تھے کادی صاحب بھی ایک سائڈ پہ مردے کی قبر کو دیکھنے لگے کہ یہ مردود ہے خبیص یہاں پہ دفن ہے اتنے میں جب قادیانی دعائیں مانگ رہے تھے تو جہاں باز مرزے نے اچانک شلوار کا ازار بند کھولا اور اعلی اتناسل پکڑ کے مرزے کی قبر پہ رگڑ دیا یہ کام کیا ہمارے بڑوں نے جس کا یہ سلوک کا مستحق ہے یہ ٹائم نہیں ورنہ میں آپ کو ثابت کرتا کہ قرآن و سنت کے مطابق ان کے ساتھ اس طرح کے سلوک کرنا ان شاء اللہ کو ٹائم ملا تو آپ اس پہ گفتگو کروں گا کہنے لگے جو ہی اس نے یہ یوں کیا تو مردوں نے سب پکڑ لیا یہ کیا کیا حضرت کی قبر کے ساتھ یہ تم نے کیا کیا کہنے لگے میری پہلے مجھے چھوڑو پہلے مجھے چھوڑو پھر بتاؤں گا وہ پیچھے پیچھے ہٹے تو جاں بال کیا کہتا اور قادیانیوں سے کہتا یہ جو مردے کی قبر ہے اس کی جو مٹی ہے یہ خاک کے شفا ہے نا یہ خاک کے شفا ہے انہوں نے کہا جی ہاں ہے خاک کے شفا ہے کہنے لگا میں لاہور سے آیا ہوں مجھے سزاگ ہوا ہوا ہے سزاگ ہوا ہوا ہے مجھے اتنی بات کی نے دوڑ لگا دی اب وہ بوڑھے کالی صاحب اس کے پیچھے پیچھے جہاں پر دبلا پتلا تھا وہ تو فراٹے بھرتا ہوا بھاگا اب اس کو قاضی صاحب کی فکر تھی قاضی صاحب تو تیز بھاگا نہ پیچھے پیچھے مردئی بھاگ رہے ہیں اب جب مردئی وہ جہاں پر مرزا بھی قاضی صاحب کے ساتھ آ گیا ان کو اکیلے سے نہیں چھوڑنا تو جب مردئی زیادہ قریب پہنچ گئے پکڑنے کے قریب پہنچ گئے تو جہاں پر مرزا کہتا ہے کہ قاضی صاحب اگر آپ نے فائرنگ نہیں نہ کرنی ان پہ تو آپ کی مرضی ریوالور مجھے دے دیں اپنا گاڑا جلدی سے مردوں نے جب اس زمانے میں ریوالور کی بات نہیں الٹا بات بھاگ یہ اس کنجر کی قبر کے ساتھ ہوتا رہا ہے اس کنجر کی قبر کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے ایک صاحب ہے جن کا نام دلی کے رہنے والے شاہد ان کا نام ہے میں نے اپنی کتاب میں ان کے واقعات درج کیے ہیں تو شاہد صاحب کہتے ہیں کہ میں قادیانی ہو گیا اور میں قادیان چلا گیا تو مرزا قادیانی دو تین مہینے رکھتا تھا اپنے پاس آ کے پکا مرتد بنا لے تو کہنے لگے کہ میں نے باقی تو سارا قادیان دیکھا تھا لیکن میں بہتی مقبرے کبھی نہیں گیا تھا مرزا مر چکا تھا اس دور میں تو بجتی مقبرہ ایک دن میں نے کہا کہ فجر کی نماز کے بعد آج بشتی مقبرے کی سیر کرتا ہوں تو کہنے لگے میں بشتی مقبرے میں ابھی داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ پندرہ بیس کتے وہاں پہ اندر بھاگ رہے ہیں بچلی مقبرے کے تو کہنے لگے میں نے دیکھا کہ ایک کتے نے بڑے ٹھاٹ کے ساتھ ٹانگ اٹھائی اور پیشاب فرمانا شروع کر دیا ایک قبر کے اوپر میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ کوئی بہشتی ہو اور اس کی قبر پہ کتا پیشاب کر جائے اندر میرے چوٹ لگی ہے میں نے کہا چلو جا کے دیکھتے ہیں یہ آخر کتا پیشاب کر گیا تو اگر کتا بھاگ بھی گیا تو پیشاب کی نشانی تو وہاں موجود ہوگی وہ قبر گیلی ہوگی میں تو میں وہاں پہ پہنچا تو جو ہی میں نے اس قبر پہ پہنچ کے میں نے اس کا کتبہ پڑا تو لکھا ہوا تھا مرزا غلام احمد کا دیا نہیں مرزے کی قبر پہ کتا پیشاب کر رہا تھا میں نے کہا نبی کیا ولی کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں ہو سکتا یہ محدود ہے جھوٹا ہے